فرمایا گیا آخرت کا موضوع بھی کھول کھول کر کے سمجھایا گیا اور یہی قرآن کریم کے چار بڑے مضامین ہیں پروردگار کی صفات بیان کی گئی اسی وجہ سے حدیث میں ان صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان میں بھی خاص طور سے صورت الدخان کی بہت فضیلت ہے تلاوت کی فضیلت تدبر کی فضیلت ان کے سمجھنے کی فضیلت عمل کرنے کی فضیلت اللہ ہم کو سب نصیب فرمائے صورت الحقاف شروع ہوتی ہے مکی یتنوی و وسلاسون آیا اس میں پینتیس آیتیں ہیں وہ اربع رکوعات اور چار رکوع ہیں لیکن جو مضمون قرآن پاک میں شروع کیا جاتا ہے جب اس کے ختم کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیسا زوردار کلام آتا ہے حامیم کے نام کی صورتوں میں ایک جیسا مضمون ہے تو یہ اس کی آخری صورت ہے تو اس میں گویا یہ چاروں مضامین زوردار انداز سے بیان کیے جائیں گے اور جب آخری موقع آتا ہے تو اس میں دھمکی کا پہلو بھی غالب ہوتا ہے اس صورت میں بھی یہی بات ہے آیتیں تو صرف پینتیس ہی ہیں اور رکو چار ہی ہیں مگر پہلے رکو کے اندر توحید کے تمام دلائل عقلی بھی اور نقلی بھی اس کے بعد پھر مخالفین سے مطالبہ کیا گیا کوئی عقلی دلیل پیش کرو اس کے خلاف کوئی نقلی دلیل پیش کرو اس کے خلاف اور دوسرے رکو کے اندر ماضی کے احوال بیان کیے گئے اس سے پہلے بھی یہی توحید کا آوازہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں انسان کی دو متضاد کیفیات بیان کی گئیں انسان دو متضاد صفتوں کا حامل ہے ایک وہ انسان جس کی فطرت ابھی زندہ ہے جب اس کو دین کی دعوت دی جاتی ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کی توفیق اپنے مالک سے مانگتا ہے خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی عمل کی توفیق مانگتا ہے اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہوتا ہے اور جس کی یہ فطرت مر گئی ہے اس کو جب دین کی بات بتائی جاتا ہے وہ مخالفت کرتا ہے ماں باپ کی بھی زحمت بنتا ہے جو اللہ کے دین کا دشمن وہ اپنی جان کا بھی دشمن اپنے رشتہ داروں کا بھی دشمن ماں باپ کا بھی دشمن ان کے لیے بھی وبال جان اور جس کو اللہ کا دین نصیب ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی رحمت اور ماں باپ کے لیے بھی رحمت رشتہ داروں کے لیے بھی رحمت تیسرے رقو میں قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا مکہ والوں کو سنایا گیا اگر نہیں مانتے ہو تو یہ حالات بھی سن لو ایسا بھی ہو سکتا ہے قوم آج بھی تمہاری طرح بہت مست تھی پھر پروردگار کے عذاب سے سفے ہستی سے مٹائے گئے چوتھے رکو کے اندر ایمان والوں کے لیے اور خاص طور سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبردست تسلی کا سامان مکہ کے مشرق اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کیا قرآن ان کا محتاج ہے اس قرآن کو انسان تو انسان اس کو جنات بھی مانیں گے اور پھر جنات کے ایمان لانے کا ایک تفصیلی تذکرہ ہے کس طرح وہ آپ کی مجلس میں آئے اور صرف قرآن کریم سنا بغیر دعوت کے ہی ایمان لے آئے ان کو دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی ان کا تذکرہ کیا گیا اور آخر میں قیامت کا تذکرہ کر کے کہ قیامت ضرور بپا ہوگی پروردگار جو اتنی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے قیامت لانے میں کیا دشواری ہے اس پر صورت ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامی تنزیل الکتاب الحکیم یہ بات ہم پیچھے بھی بار بار پڑھ رہے ہیں کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے یہ ایک زبردست دعویٰ ہے جس کو عرب کے لوگ نہیں تسلیم کرتے تھے اور دنیا بھر کے جاہل آج بھی نہیں تسلیم کر رہے ہیں فرق اتنا ہے وہ بے پڑھے لکھے جاہل تھے یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں اللہ کی جانب سے ہے العزیز جو غالب ہے وہ اس کو غالب کر کے رہے گا الحکیم زبردست حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا اس نے اپنی کتاب نازل کی اس کو دنیا بھر میں وہ پہنچا کر رہے گا مکہ والے نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وما خلق الا بالحق کیوں ہم نے کتاب نازل کی اس لیے کہ یہ کائنات بیکار نہیں پیدا ہوئی ہے ساری کائنات انسان کے گرد گھومتی ہے تو انسان کسی مقصد کے لیے نہ ہو تو پھر ساری کائنات بیکار ہو جاتی ہے ہم نے اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہی مقصد بتانے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے ما خلقنا السماوات والارض ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے بیچ کی چیزوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ اور ایسے موقع پر حق کے ساتھ کا معنی میں نے عرض کیا با مقصد پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا اور سنو اس مقصد کا کہیں نہ کہیں انجام نکلے گا واجل مسمع اور ایک متعینہ مدت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جب وہ مدت ختم ہوگی کائنات ختم ہو جائے گی سورج کی دوڑیں مقرر ہیں متعین ہیں زمین کی گردش متعین ہے چاند کا چلنا متعین ہے جس طرح انسان کی زندگی متعین ہے زندگی پوری ہوتی ہے ایک لمحہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے کائنات بھی نہیں رہ سکے گی والذین کفروا عما انذروا معرضون وہ کہے کہ بے شمار لوگ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں بے شمار لوگ تو یہ مانتے نہیں ہیں کہ انسان اس کائنات میں مقصد اعظم ہے اور ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے اور بے وقوف تو یہ سمجھے کہ انسان اس کائنات کے گرد گھومے گا کوئی بھینس کا پجاری کوئی گائے کا پجاری کوئی سورج اور چاند کا پجاری وہ اسی سے کام چلائے گا وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ جانوروں کی پوجا کرے علامہ والحفیظ اللہ اکبر والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا انا معرضون ان چیزوں سے انکار کیا جن سے ان کو آگاہ کیا جا رہا تھا معرضون وہ اعراض کر رہے ہیں کنی کاٹ رہے ہیں اس مضمون کو سننا ہی نہیں چاہتے اس پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے قل ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو آپ فرما دیجئے ارائیتم کیا خیال ہے تمہارا ما تدعون من دون اللہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اللہ کے سوا کس کس کو پکارتے تھے کون سی چیز تھی جس کو نہیں پکارتے تھے انسانوں کو بھی بزرگ ہستیوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عزیر علیہ السلام کو اور اللہ کے فرشتوں کو پکارتے تھے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے ارونی ماضا خلق الارض مجھے دکھاؤ ماذا خلقو من الارض کیا پیدا کیا انہوں نے کائنات میں کیا زمین بنایا انہوں نے کیا آسمان بنایا کیا کائنات کی اور کوئی چیز بنائی کیا یہ جانور پیدا کیا انہوں نے یہ نباتات انہوں نے پیدا کی بتاؤ مجھے دکھاؤ کون کون سی چیز انہوں نے پیدا کی اور میں بتا چکا یہ حیران کن بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس کس چیز کو پیدا کیا ہاں کچھ بے حیا دنیا بھر میں جتنے شرک کیا گیا وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے حاجت روا سمجھا انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین بنائی نہ دکھاؤ مجھے کیا کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں یہاں کے بیل بوٹے بنائے یہاں کے جانور بنائے شرکن فی السماوات یا ان کے لیے آسمان میں پارٹنرشپ ہے ایتونی بھی کتاب حاضہ اور کوئی آدمی کہے نہیں جی فلاں چیز جس کو میں پوچھتا ہوں فلاں درخت نے یہ دنیا کے باقی درخت بنائے فلاں جانور نے باقی جانور بنائے اس کے کہنے سے بات تھوڑی تسلیم کی جائے گی دعویٰ کے ساتھ دلیل چاہیے دلیل ڈالا میرے پاس جی تو نیب کتاب قبل حاضہ اس کتاب سے پہلے کہ کوئی کتاب لاؤ کوئی پہلے کی کتاب دکھاؤ آسمانی کتاب ہو جس کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ پروردگار نے یہ عالم بنایا لیکن جانور اس نے نہیں بنائے دوسرے لوگوں نے بنائے پروردگار نے زمین بنائی آسمان اس نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا لاؤ کوئی کتاب دکھاؤ مجھے او اثارت من علم یا نقل ہونے والی چیز دکھاؤ علم میں سے اثارت نقل ہونے والی چیز دکھاؤ دعائے معصورہ منقول دعا نقل ہونے والی چیز دکھاؤ علم میں سے اگر تم سچے ہو نقل ہونے والی چیز سے کیا مطلب امام راضی فرماتے ہیں دلیلیں دو ہی ہیں یا عقل کی یا نقل کی مراد یہ ہے کہ پرانی کتاب میں کسی پرانے بزرگ کے جو تسلیم شدہ ہستی ہو اس کا قول دکھاؤ اس نے کہا ہو کہ باقی کائنات اللہ نے پیدا کی مگر چاند اللہ نے نہیں پیدا کیا باقی کائنات اللہ نے پیدا کی مگر درخت اللہ نے نہیں پیدا کیے یا علم کی کوئی ایسی دلیل دکھاؤ عقلی دلیل جس کو عقل تسلیم کرے اور عقل مانے کے واقعات یہ چیز ہے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ومن اضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اگر نہیں کچھ دکھا پائے اور پھر بھی خدا کے سوا اوروں کے سامنے جھکے ہوئے ہو تو من اضلو اس سے بڑا گمراہ کون ہے من من یدعو جو پکارتا ہے اور میں نے کہا کہ سب کو سامنے رکھو کوئی پتھروں کو پکار رہا ہے اور یہ بھی بتا چکا کہ پتھروں کے پکارنے والے پتھروں کو نہیں پکارتے ہیں ان ہستیوں کو پکارتے ہیں جن کے نام پر وہ پتھر رکھتے ہیں جن کی شکل بناتے ہیں پتھروں پر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عزیر علیہ السلام کو کوئی فرشتوں کو یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ملا یستجیب الہو الى یوم القیامہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ان کو پکارتا ہے ملا یستجیب تجیب الى یوم القیامہ جس کے لیے جواب نہیں دے گا لا یستجیب تجیب نہیں دعا قبول ہوگی اس کی الى یوم القیامہ قیامت کے دن تک قیامت تک پکارتا رہے قیامت تک بلاتا رہے ہم پیچھے پڑ چکے کہ ان کو پکارنا کیسا ہے جیسا کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ دریا کے پانی میرے منہ میں آ جا پانی منہ میں نہیں آ سکتا یہ بھی نہیں آ سکتے وہ مان غَافِلُونَ اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانو لہم عدا وہ ان کے لیے دشمن ہو جائیں گے جن کو یہ پکارتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کو پکارتے تھے ان کے دشمن عزیر علیہ السلام جو ان کو پکارتے تھے ان کے دشمن فرشتے جو ان کو پکارتے تھے ان کے دشمن اور یہ سب مضامین پیچھے گزرے یہاں اس کی تلخیص وَقَانُوا بِحِبَادَتِهِمْ کافرین اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے تُتْلَى عَلَيْهِمْ مَا بہ بَيِّنَاتِ حال کیا ہے ان کا جب ایسے انسانوں کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سچے دین کو ماننے سے وہ حق کے لیے کہتے لما جا جب حق ان کے پاس آیا سحر مبین یہ تو کل کھلا جادو ہے اللہ اکبر یہ جادو ہے تو جو تم پیش کر رہے ہو کیا ہے ام یقولون افترا کیا اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں افطرا ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے اس قرآن کو بنایا ہے قل آپ کہہ دیجئے ان افطار ہی تو اگر میں نے اس قرآن کو خود گڑا ہے فلا لی من اللہ شہ تو تمہیں میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار نہیں اگر میں نے گھڑا ہے تو خدا مجھے سزا دے گا اور جب وہ سزا دے گا تم میں سے کوئی بچا سکتا ہے میں سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے وہ بما تفیضون فی لیکن یہ بھی جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں وہ عالم وہ خوب جانتا ہے بما تفیضون فی ان باتوں کو جن میں تم گھس گئے ہو جن میں تم بہ گئے ہو جن میں تم لگ گئے ہو کفا بھی شہیدم بینی و بینکم میں کیا کر رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو اس کے لیے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان وہ الغفور الرحیم اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے یہی فرق ہے قرآن پاک کا اور دوسروں کی گفتگو کا دوسرے لوگ جب ڈانٹنے پر آئیں گے تو ڈانٹتے ہی چلے جائیں گے مگر قرآن پاک ڈانٹ بھی رہا ہے اور ساتھ میں کیا کہہ رہا وہ الغفور الرحیم وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے آ جاؤ بہت جرم کیے تم نے اس مالک الملک کو چھوڑ کر کہاں کہاں ماتھا رگڑتے رہے لیکن اس کا در ابھی بھی کھلا ہے آ جاؤ میں الرسل آپ کہہ دیجئے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ کوئی انوکھی بات ہے کیا میں پہلی مرتبہ رسول بن کر آیا ہوں مجھ سے پہلے پیمبر نہیں آئے کہ تمہیں حیرانگی ہو گئی کہ یہ کیا عجیب بات ہے ایک انسان رسول بن کر کے آئے اور اللہ کی توحید کی باتیں بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہہ دیجئے مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَا رُسُلْ میں نہیں ہوں رسولوں میں سے انوکھا رسول میں تو خاطب الانبیاء ہوں میں تو خاتم النبیین ہوں سب سے آخر میں آیا ہوں میں پہلا کہاں ہوں انوکھا کہاں ہوں کہ تمہیں لگا کہ یہ تو ایک نئی بات بتا رہے ہیں ہم نے تو یہ بات آج تک کہیں سنی نہیں تھی مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَا رُسُلْ میں رسولوں میں سے انوکھا نہیں وما ادری ما يفعل بی ولا بکو اور میں نہیں جانتا ما يفعل میرے ساتھ کیا کیا جائے گا ولا بکم اور میں نہیں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا مطلب کل کیا ہونے والا ہے کل کا علم اللہ کے پاس ہے پروردگار نے ہم سے کامیابی کا وعدہ کیا اس پر پختہ یقین ہے لیکن کل کیا ہوگا کس طرح کامیابی ہوگی کیا کیا حالات پیش آئیں گے اور پھر میں بیمار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا مجھے کوئی چوٹ لگے گی کہ نہیں لگے گی میں اس کے راستے میں زخمی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا نہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں نہ تمہارے بارے میں جانتا ہوں یہ اس کا جواب ہے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو لو اور آپ کو میں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے وما ادری ما يفعل بی ولا بكم میں نہیں جانتا ہوں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ ان اتبع الا ما الي خود نہیں جانتا ہوں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں جو میرے طرف وہی کیا جاتا ہے وما انا الا نذير مبين میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں انا اور میں نہیں ہوں الا نذير مبين مگر صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں میں نہیں جانتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا جمہور مفسرین نے اس کا یہی معنی کیا کہ کل کیا ہوگا میں زخمی ہوں گا میں بیمار ہوں گا اور مجھے کب ہجرت کا حکم ملے گا اور پھر مدینہ میں جا کر کیسے حالات پیش آئیں گے اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں وہ جانتا ہوں جو اللہ نے بتایا اللہ نے پہلے دن سے بتایا بتا دیا کہ میں انا و رسولی لاغلی بننا میں اور میرے پیمبر ضرور بے ضرور غالب آئیں گے وہ علینا نصر المؤمنین اللہ نے بتا دیا کہ ہم پر یہ ضروری ہے ہم ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے اس پر ہمارا ایمان ہے اللہ ہم کو غالب کرے گا لیکن اس کی کیا تفصیلات ہوں گی اور کون بیمار ہوگا کون صحت مند رہے گا اور کس کی کم موت واقع ہوگی کون دنیا سے کب جائے گا اور کس کے ساتھ بیماری اور صحت کے کیا حالات پیش آئیں گے اس کی تفصیلات میں نہ اپنے لیے جانتا ہوں نہ تمہارے لیے جانتا ہوں یہ تو مالک الملک جانتا ہے تھوڑا سا ایک طبقہ ہے جس نے یہ کہا کہ بات آخرت کی چل رہی تھی تو اس لیے آخرت بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن اگر آخرت مراد ہے تو ظاہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے ہمیں جنت میں جانا ہے اور تم نے جہنم میں جانا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیلات جتنی قرآن نے بیان کی ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا کیا حالات پیش آئیں گے اس کی تفصیلات اس کے سوا ہم نہیں جانتے ہیں اس کا اجمالی علم تو ہے نفس نجات کا علم تو ہے لیکن تفصیل کا نہیں مگر یہ تھوڑا طبقہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے زیادہ تر حضرات نے کہا اس کا تعلق دنیا سے ہے صحت اور بیماری سے ہے جی ما كنت بدعا قل تم من کا من عند دِل تم بھی اس مقام کو یاد رکھنا اس پر ہم واپس آئیں گے کچھ بات بتانی ہے لیکن ابھی ساری باتیں بتانا مناسب نہیں قل ما ارائی تم من کان من عند اللہ آپ فرما دیجئے ارائی تم کیا تم نے کبھی سوچا تم نے کبھی دیکھا غور کیا انکان اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے بھیجا ہے وہ کفر تم بھی اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہے اللہ کا کلام مگر تم اس کو مانتے نہیں ہو وہ شاہید اللہ مسلح جب کہ گواہ گواہی دے چکا ہے بنی اسرائیل میں سے اللہ مسلی اسی جیسے کے اوپر اسی جیسے کے اوپر مطلب بنی اسرائیل کے وہ انصاف پسند طبقہ جو تورات اور انجیل کو مانتے تھے اسی جیسی تورات اور انجیل تھی اس پر گواہی دے چکا کہ اس میں بھی توحید کا بیان ہے اور وہ کہہ چکا کہ واقعتاً پروردگار کا کوئی شریک نہیں فآمنا پھر جب اس کو یہ قرآن دکھایا گیا وہ اس پر ایمان بھی لا چکا ہے وَسْتَكْبَرْتُمْ اور اس کے مقابلے میں جاہلو تم نے تکبر کیا وہ پڑھے لکھے تھے اور اشارہ چونکہ مکی صورت ہے عبداللہ ابن سلام ابھی ایمان نہیں لائے ہیں تو حضرت نجاشی ہو سکتے ہیں شہید شاہد ایک گواہ گواہی دے چکا ہے بنی اسرائیل میں سے اللہ مصری ہی اس جیسی کتاب کے اوپر فآمنا تو وہ تو ایمان لا چکا ہے بستکر تم اور تم جاہل ہو کر کے انکار کرتے ہو وہ پڑھے لکھے ہو کر وہ علم والے ہو کر اس پر ایمان لا رہے ہیں ان اللہ لا الظالمین اصل بات یہ ہے کہ پروردگار ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے اور تم ظالم لوگ ہو اس لیے تم کو ہدایت نہیں مل رہی ہے بعض حضرات نے بنی اسرائیل کا گواہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مراد لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس جیسی کتاب کے اوپر گواہی دے چکے ہیں یعنی ان پر یہ کتاب نازل ہو چکی ہے اور وہ اپنے زمانے میں جب ان کا زمانہ تھا تو اس وقت میں جب ان کے سامنے قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا جو تعارف انہوں نے اپنی قوم کو کرایا اور اپنی قوم کو بتایا کہ اس طرح کی یہ کتاب آنے والی ہے اور اس طرح کی اس عظیم الشان ایک پیمبر آنے والے ہیں اور اس وقت میں وہ انہوں نے اس قرآن کو بھی مانا عظیم الشان پیمبر کو بھی مانا ان کی امت میں ہونے کی آرزو بھی کی اگرچہ وہ آرزو پوری نہیں ہوئی تکبر تم یہ تو ان کی شان ہے اور تم نے تکبر کیا ان اللہ دل القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے لیکن ظاہری مضمون پہلی بات کے ساتھ ملتا ہے لو كان خيرا ما سبقونا خیما وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا للذین آمنوا ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے لو کان رنگ اگر ہوتا یہ دین اچھا اگر ہوتا یہ بہتر ما سبقونا الیہ تو وہ ہم سے سبقت نہ کرتے جو ایمان لا چکے ہیں کیوں ہم بڑے لوگ ہیں جب بھی کوئی بڑی اچھی چیز آتی ہے سب سے پہلے ہم کو ملتی ہے جو بھی کوئی مال آئے دولت آئے دنیا کی کوئی چیز آئے وہ سب پہلے ہم کو ملتی ہے اگر یہ دین اچھا تھا تو پہلے ہم کو کیوں نہیں ملا ولید ابن مغیرہ کو کیوں نہیں ملا عروہ ابن مسعود السقفی کو کیوں نہیں ملا اور دوسرے لوگوں کا جیل عطبہ اور شہبہ ابو لہب کو کیوں نہیں ملا اگر ان کو پہلے نہیں ملا اس کا مطلب یہ دین سچا نہیں ہے اور میں نے کہا تھا یہ وہ شیطانی سوچ ہے اس کے لئے آج بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اچھا کام تھا تو غریبوں نے کیوں اپنایا مالداروں کو کیوں نہیں ملا جب نہیں ملا اس مطلب اچھا نہیں ہے وقال الذين كفروا پھر غور کیجیے اور کہا منکر لوگوں نے ایمان والوں سے کہا اگر یہ دین خیر ہوتا بہتر ہوتا ما سبقونا الیہ تو وہ ہم سے آگے نہ نکلتے غریب ہم سے پہلے دین کو قبول نہ کرتے وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيْقُولُونَ هَذَا عِفْقٌ قَدِيمٌ قدیم اور جب ان کو اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی فَسَيْقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ہاضا عفقن قدیم یہ تو پرانا جھوٹ ہے جب ان کو اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں نصیب ہوئی تو جو چیز آدمی کو ملتی نہیں محاورہ مشہور ہے کہ لومڑی کو جب انگور نہیں ملتے تو انگور کھٹے ہو جاتے ہیں اے مشرکو تمہیں میرا دین نہیں نصیب ہوا اور غریبوں کو نصیب ہوا تو اب تم یہ کہنے لگے ہاضا افکن قدیم یہ تو پرانا جھوٹ ہے اس موقع پر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے میں نے وہ کل نکال کے رکھی تھی مگر آپ نے میری نشانی بدل دی ذرا اسی مقام کو دکھائیے مجھے کھول کے ابن کثیر کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرق کہتے تھے اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ایمان والے ہم سے پہلے سبقت نہ کرتے اس کی طرف اس کا مطلب یہ نکلا اس وقت میں جو جو ایمان لائے جو جو خیر تھا وہ ان کے زمانے میں پیش آ چکا کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہو سکتا خیر نیکی کا کام جو صحابہ نے نہ کیا ہم ان کو کہیں خیر امت ہم ان کو کہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت اور پھر کوئی نیکی کا کام ایسا بھی ہو کہ جس کو ہم کہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ تو تھے اور وہ تھے بھی بڑے نیک مگر یہ نیکی کا کام انہوں نے نہیں کیا اس کا مطلب وہ بدعت ہے اور بدعت کا مطلب نئی نکالی ہوئی چیز دین کے اندر اور نئی نکالی ہوئی چیز کتنا مجرم ہے ایسا آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانوں کی عزت کرنا سکھایا مگر جب نئے دین میں نئی باتیں نکالنے والوں کا تذکر آیا تو آپ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد عدم الدین بدعتی کا جو احترام کرے اس نے پورے دین کو گرا دیا اس لیے کہ وہ نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے اور آپ اس کا احترام کرتے ہو اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ دین میں نئی باتیں گھڑنا یہ اچھا کام ہے صحابہ موجود تھے ان کے انتقال بھی ہوتے تھے ان کو خوشیاں بھی ملتی تھیں شادیاں بھی ہوتی تھیں تو یہ چوتھا اور چالیسواں اور ساتواں اور فلاں اور فلاں اگر یہ نیکی کے کام تھے صحابہ کے نا کیوں نہیں تھے صحابہ اس کائنات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے ایک صحابی کی اللہ کے نبی سے جو محبت تھی اگر اس کو تولا جائے پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر پھر ملاد کیوں نہیں تھی اور یہ جلوس کیوں نہیں تھا یہ شور کیوں نہیں تھا صحابہ موجود تھے اور مسجدوں میں نمازیں بھی ہوتی تھی مگر نمازوں کے بعد یہ کھڑا ہونا کیوں نہیں تھا اور یہ شور مچانا کیوں نہیں تھا اس کا مطلب اس میں خیر نہیں تھی اگر اس میں خیر ہوتی یہ ناممکن ہے کہ صحابہ اس کام کو چھوڑ دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہٹ کر کے جو جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے وہ خیر کا نہیں وہ جہالت کا اور وہ ضلالت کا وہ گمراہی کا اور وہ سیدھا جہنم میں لے جانے والا طریقہ ہے اور ہر ایک بدت کے پیچھے ایک تاریخ موجود ہے کون سی بدت کب ایجاد ہوئی کون سی بدت کس دور میں ایجاد ہوئی اور جس جس نے وہ بدت ایجاد کی ہے جب اس کے ذاتی حالات کو دیکھا گیا وہ اچھے انسان نہیں تھے وہ گندے انسان تھے وہ بے دین اور بدنام انسان تھے انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا ظاہری محبت کا کہ دیکھو جی ہمیں لوگ بے دین کہتے ہیں جبکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں ہم نے تو دین کے فلاں فلاں کام کیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر بہت زبردست بات لکھی ہے اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں سنی ان کو کہتے ہیں بدت کرنے والوں کو سنی نہیں کہتے ان کو بدعتی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کن کو کہتے ہیں اما اہل وال والجماعت رہی بات اہل سنت اور جماعت کی فیقولون وہ کہتے ہیں فی کل فعل و قول ہر فعل میں ہر کام میں اور ہر بات میں کوئی بھی کام اور کوئی بھی بات لم یثبت عن صحابہ جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت وہ بدعت ہے جو صحابہ سے ثابت نہیں صحابہ کے ہاں انتقال بھی ہوئے صحابہ کے ہاں شادیاں بھی ہوئیں صحابہ نے نمازیں بھی پڑھی صحابہ نے یہ کام کیے بھی ہوا بدعت پھر جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا اس لیے کہ اگر یہ کام نیکی کے ہوتے لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ وہ ہم سے پہلے یہ کام کرتے لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَسْلَةً مِنْ خِسَارِ الْخَيْرِ اس لیے کہ انہوں نے کوئی بھی نیکی کا کام نیکی کے کاموں میں سے نہیں چھوڑا ورنہ ان پر یہ الزام آئے گا کہ یہ نیکی کا کام تھا مگر صحابہ نہیں کر سکے اِلَّا وقت بات آ نہیں مگر انہوں نے جلدی کی اس کی طرف اور بیدتیوں سے پوچھا جائے کہ صحابہ نے قبروں پر اذان دی تھی کوئی بےمان بےدتی صبح قیامت تک نہیں ثابت کر سکتا کہ صحابہ نے قبروں پر اذان دی تھی کہتے ہیں لیکن ہم دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں ابلیس بھاگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زیادہ سمجھتا ہے دین کو اور صحابہ نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نوز باللہ ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ جاہل تھے اور میں پڑا ہوا ہوں اور ایسا انسان بالکل اس طرح ہے کہ جو سورج کی طرف تھوکتا ہے اور جو سورج پر تھوکتا ہے تھوک اس کے منہ پر پڑتا ہے صحابہ کو جو برا کہے اور صحابہ کو بھی باللہ نہ تسلیم کرے کہ وہ دین نہیں سمجھے تھے جتنی بھی داتے ہیں ان سب کا معیار ہے تول کر دیکھو کہ صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ نہیں اگر نہیں عمل کرتے تھے وہ کبھی خیر کا کام نہیں ہو سکتا وہ بدعت کا کام ہے الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں سے اور ابن کثیر دیکھی آج کے نہیں ہے مفسر آج سے سات سو سال پرانے سات سو سال پرانے ہیں یہ آج کی بات نہیں کر رہا ایمان والوں سے کہا اگر یہ خیر ہوتا ما سبقونا ہے تو وہ ہم سے پہلے نہ سبقت نہ کرتے اس کی جانب يَحْتَدُوا بِهِ اول هَذَا عفق قَدِيمٌ اور جب ان کو نصیب نہیں ہوئی ہدایت تو انہوں نے کہا یہ تو پرانا عفق قدیم گھڑا ہوا پرانا جھوٹ چلا رہا ہے نعوذ باللہ بدتیں میں نے کہا کہ ہر بدت کے پیچھے تاریخ ہے جب بھی کھود کرید میں لگ جاؤ گے یہ بدت کہاں سے سٹارٹ ہوئی آپ کو اس کی ایک تاریخ ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا آپ کا یوم پیدائش منانا اور اس کے اوپر جلوس نکالنا سن چھ سو چار کے بعد شروع ہوا مظفر الدین نام کا بادشاہ تھا انتہائی بے دین بادشاہ مصر کا رہنے والا لوگوں میں بدنام تھا بے دینی ان کے لیے اس نے اپنی دینداری شو کرنے کے لیے نہ جلوس نے یہ مجلس اس نے شروع کی جلوس تو یہ کل پرسوں نکلا ابھی ہماری وادی تو اس سے واقف نہیں ہے ان کو تو جبری طور پر واقف کرایا جا رہا ہے اور یہ جو نکلا جلوس یہ تو زیادہ پرانی بات ہی نہیں ہے یہ انیس سو تیس میں نکلا ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے نکلا تھا اور ایک ایسے آدمی نے نکالا اللہ ہی بہتر جانتا اس کے دل میں کیا تھا پہلے وہ رام لیلا کا جلوس نکالا کرتا تھا پھر اس نے کہا مجھے ایمان نصیب ہوا لیکن اس کو وہ جلوس کی یاد آ رہی تھی اس نے پھر یہ جلوس یہاں شروع کیا لاہور میں سب سے پہلے جلوس نکلا پھر وہ دین کیسے بن گیا صحابہ نے نکالا اس کو مانے بغیر کوئی رہ سکتا ہی نہیں کیسے انکار کرے گا بالکل نہیں نکالا چھ سو سال تک بلکہ سات سو سال تک کبھی نکلا کہتے نہیں سات سو سال تک کیا انیس سو سال تک وہ چودہ سو سال تک نہیں نکلا تو کل پرسوں کی میں سنا رہا ہوں اس سے پہلے مجلسیں شروع ہوئیں وہ بھی شروع ہوئی چھ سو سال کے بعد تو کسی نے جس کو چودہ سو سال تک نہیں نکالا گیا چودہ سو سال تک دین نہیں تھا اس کے بعد وہ دین بن گیا اللہ اللہ اور جموں والوں کے لیے تو بس ایک دو سال پہلے دین بنا وَمِن پبلی ہی کتاب موسا اور اس کتاب سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام کی کتاب تھی امام و رحما وہ انسانوں کے لیے رہنمائی کرنے والی تھی وہ رحمتن اور وہ پروردگار کی مہربانی کا ذریعہ تھی كى ميہربانى كا ذريعہ تھى وہاں كا بشرا وہاں كا كتابن اور یہ بھی ایک کتاب ہے حضرت علیہ السلام کی کتاب تھی امام تھی رحمت تھی مگر اس کا زمانہ گیا کتاب یہ کتاب آئی مصدق اللسا مصدق یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی لسانا عربیا اس حال میں کہ عربی زبان میں ہے لینذر الذین ظلموا تاکہ آگاہ کرے یہ کتاب ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور سب سے بڑا ظلم شرک و بشرا للمحسنین اور یہ خوشخبری کا باعث بنے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے ان قالوا ربنا الله وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ان الذين قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا ہمارا رب اللہ اللہ تعالی ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان کو آگے کا ڈر نہ ان کو پیچھے کا غم کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے پھر کسی کو رب نہیں تسلیم کیا اللہ ہی کو پالنہار پالنے والا مانا اولائک الاصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں دو طبقے بنے ایک انکار کرنے والے ایک ماننے والے ماننے والے اولائک اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں خالدین فیہا ہمیشہ جنت میں رہیں گے جزا ام بما کانو یعملون ان کاموں کا بدلہ دینے کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے وہ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ دیہ توحید کے مقابلے میں کوئی چیز گوارا نہیں لیکن اللہ کی توحید کے بعد اللہ کے حقوق کو تسلیم کرنے کے بعد جو سب سے پہلا حق انسان کے اوپر ہے وہ ماں باپ کا ہے ہم پڑھ چکے وقد رب کا اللہ تعدو اللہ تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی سوائے اس کے وہ بل والدین احسانہ ہاں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک یہ اللہ کی حق کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا ہے مگر اللہ کا حق پہلے ہے ماں باپ کا دوسرے درجے میں ہے آگے بتانا ہے انسان کی دو کیفیات کو کیا ایک ماننے والا وہ کیسی صفات کا حامل ہوتا ہے اور دوسرا نہ ماننے والا وہ کس طرح کے رضائل کا حامل ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اس بات کو بتایا کہ نہیں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اسلام سب سے پہلا حکم دیتا ہے اللہ کی توحید کے بعد بہت سی اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں احسان نیک سلوک کرنے کی حملت کرہا اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کرہن تکلیفیں برداشت کر کر کے وضعت وضعت کرہا اور جنا اس کو تکلیفیں برداشت کر کر کے وہ حمل ہو وہ فسال ہو اور اس کا حمل میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ کتنا عرصہ ہوتا ہے سلاسون شہرہ کم سے کم تیس مہینے کم سے کم تیس مہینے حمل کی مدت اگر نو مہینے مانی جائے اور دودھ پلانے کی مدت ہم پڑ چکے پیچھے دو سال تو کتنے مہینے بنیں گے بولو تینتیس مہینے بن جائیں گے لیکن حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے چھ مہینے اور اس کے بعد پھر دو سال تو کتنے ہو گئی ہے تیس مہینے اور یا دودھ پلانے کی مدت ذرا کم کرے تین مہینے اور حمل کی مدت نو مہینے کر لیں تو پھر بنیں گے تیس کہنا کیا چاہتا ہے قرآن تیس مہینے تک کیسے کرب اور کیسے دکھ اور کیسے درد میں مبتلا رہتی ہے بچے کی ماں جب پیٹ میں رکھتی ہے تو کیسی تکلیفیں سہتی ہے جب یہ دنیا میں آتا ہے تو کیسی تکلیفیں سہتی ہے اور پھر دو سال تک اس کو دودھ پلانے کے عرصے میں کیسی کیسی تکلیفیں سہتی ہے اس لیے پروردگار نے اس کو وسیعت کی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی حتی اذا بلغ اشدہ ہو یہاں تک کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے اور اپنی جوانی کو پہنچتا ہے وہ بلغ اربعین سنہ اور وہ چالیس سال کا پہنچتا ہے تو پھر انسان کے اصل کیفیات سامنے آئی اللہ کے حق کو جو پورا کرتا ہے اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا ہے اپنے ماں باپ کا بھی نیک اور فروبردار ہوتا ہے قال رب اوزعنی تو وہ دعا کرتا ہے اے میرے رب اوزعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا اس کے ایک معنی ہے توفیق عطا کرنا ایک معنی جمع کرنا ایک معنی بانٹنا مختلف موقع بتاتے ہیں کیا معنی اوزعنی اے میرے مالک مجھے توفیق عطا فرما ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں نعمت کا تیری نعمت کا انحمتا علیہ جو نے مجھ پر کی وعلا والدیہ اور جو میرے ماں باپ پر کی میرے ماں باپ پر جو تیری نعمت ہے اس کا بھی شکر مجھ پر واجب ہے میرے ماں باپ صحت مند رہے میرے ماں باپ تیرے فرما بردار تھے اس لیے مجھے بھی تیرے ایمان نصیب ہوا اور میرے ماں باپ نے مجھ پر احسان کیا وہ ان پر جو نے احسان کیا اور جو مجھ پر کیا میں ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کروں وَأَنْ أَعْمَلَ اور میں نیک عمل کروں ترزا ہو جس کو تو پسند کر لے سبحان اللہ سونے والوں کو بھی جگائیں نیک عمل کب نیک شمار ہوا ترضا ہو جس کو رب پسند کرے اور جب تک رب پسند نہ کرے تب نیک عمل نیک نہیں شمار ہوتا ہے ہم تو یوں ہی نیک سمجھے ہوئے ہیں کہ بس مسجد میں آ گئے اعتکاف کے نام پر بیٹھ گئے بس بھنگے ولی جی اور مزید کیا کرنا ہے ترضا ہو جس کو رب پسند کرے واصلح خلیفی در ریتی اور اصلاح فرما تو درست کی فرما میری اولاد میں انی تب تو و کا انی من المسلمین میں تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں اور میں ہوں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ایک انسان یہ ہوتا ہے خدا الذین نتقبل عنہم یہ ہیں وہ لوگ کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے احسن ما عملو وہ اچھے اچھے کام جو انہوں نے کیے ہیں ونتجاوز عن سیئاتہم اور جو ان سے خطائیں اور لغزشیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے تجاوز کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں صرف نظر کرتے ہیں فی اصحاب الجنہ یہ جنت والے لوگ ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہے وعد الصدقی اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدہ ہے اللہ کانو یو ادوم جو وعدہ ان سے کیا جاتا تھا یہ وعدہ پورا ہوگا یہ جنتیوں میں شامل ہوگا جنت میں پہنچے گا ایک کردار یہ پیش ہوا ایک دوسرا کردار ولد الما یہ کون ہے جو اپنے مالک کو نہیں مانتا اور جب اس کو نہیں مانتا تو جو اللہ کا نافرمان وہ ماں باپ کا بھی نافرمان فرمان جو اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے وہ ماں باپ کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور آج کی دنیا اس کا مظہر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے انسانوں کا قال لوالدیہ اور وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف لکما تم دونوں پر اف ہو افسوس ہے تمہارے لیے ان اخرجا کیا تم مجھے ڈراتے ہو اس بات سے کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا قیامت کے دن پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر میرا حساب کتاب ہوگا وقد قد القرون من قبل حالانکہ مجھ سے پہلے اتنے زمانے گزرے آج تک کوئی زندہ ہو کر کے واپس نہیں آیا وہ اللَّهَ اور اس کے ماں باپ دونوں کے نیک اور فرما بردار اور پکے مومن یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یہ تغیثانی وہ فریاد کرتے ہیں اللہ سے اور ادھر اس سے بھی کہتے ہیں وہی لک آمن وہ بد تو کافی ہو گیا کیا وہی لک تیرے لیے بربادی ہو آمین ایمان قبول کر ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ نافرمان بیٹا آج اس کا بہترین مثال ہے جگہ جگہ لوگ پیش کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جب جوان ہوتا ہے ہیں اور تھوڑی سوجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اور ماں باپ اپنی حلال کمائی ضائع کرتے ہیں اور اس کو ایسے اداروں میں بیچتے ہیں جو بے دینی سکھانے والے ادارے تو پھر یہ جب جوان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کوئی پٹی پڑھاتا ہے کیا عجیب وقوفی میں تم مبتلا ہو بڈھے ہو گئے ہو کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اتنے لوگ مر گئے آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ماں باپ نیک بیچارے آسمان سے گرے ہائے بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے آپ اللہ سے بھی بیچارے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی کہتے ہیں بھائی تیرے لیے بربادی ایمان لیا توبہ کر اللہ کا وعدہ سچا ہے تَعْطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ایسے ہی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے رہتے تھے اور تم بھی وہی باتیں کرتے ہو الذین حق علیہم القول یہ وہ لوگ جن کے اوپر بات پکی ہو گئی فی امم ان جماعتوں میں قد خلق من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکی تھی من والانس جن اور انسانوں میں سے اور کیا بات پکی ہوئی انہم کانو خاسرین بے شک وہ ضرور بے ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں یہ ہے وہ طبقہ جن پر ایک بات پکی ہو گئی کون سی بات اجمائن میں جہنم کو بھر دوں گا نا فرمان انسانوں سے اور نافرمان فرمان جنوں سے یہ بھی ایک نقشہ ہے کہ جو اللہ کا نا فرمان ہے ماں باپ کا بھی نا فرمان ماں باپ اس کی کام کی بات اسی کے نفع کی بات سمجھاتے ہیں نہیں مانتا ہے اس کو وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور یہ دو قسم کے انسان آئے اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے الگ الگ درجے ہیں مما عاملو ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں جو ایمان لائے اور ماں باپ کے بھی حقوق ادا کیے ان کے لیے جنت میں بلند مرتبے ہیں اور جو نافرمان ہوئے اور پھر ماں باپ کے بھی نافرمان ہوئے ان کے لیے جہنم کے درکے ہیں درکے میں نے اور درجے میں فرق بتایا تھا درجہ کہتے ہیں اوپر چڑھنے والی چڑی کو اور درکہ کہتے ہیں جب نیچے اتر رہے ہوں ان کے لیے جہنم کے درکے ہیں اردو کی کمزوری ہے ہماری زبانوں کے اوپر چڑھنے والے بھی ہاں بھائی کتنے درجے چڑھے کہتا چار درجے چڑھ چکا ہوں پانچ چڑھ چکا ہوں بیس چڑھ چکا ہوں اور جب نیچے کو اترے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ان کے پاس درکے ہیں مطلب آپ نے پہلی پاس کی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نائنتھ اور ٹینتھ یہ درجے ہوئے اور کوئی الٹا چلا دسویں میں فیل ہوا ماسٹر لگایا کہ چل نویں پاس کر نویں میں بھی فیل آٹھویں میں لگایا یار یہ تو پاس کرے گا آٹھویں میں بھی فیل پھر ساتویں میں پھر چھٹی میں پھر پانچویں اور پھر چوتھی اور پھر دوسری اور پھر پہلی میں بھی فیل اور جب ادھر فیل ہو جائے یوں نیچے کو چلے اس کو کہتے درکے کے لیکن اب ماشاء اللہ اچھے سکول آئے کہ وہ فیل کسی کو کرتے نہیں ہیں چاہے کوئی پڑھے لکھے نہ پڑھے کچھ بھی کرے ایسے ایسے بچے بھی ہمارے پاس آئے ماشاءاللہ میٹرک پاس کر کے تشریف لاتے ہیں نام بھی بڑی مشکل سے لکھ پاتے ہیں ایسے بھی اسکول ہیں آپ وہ کیسے پاس کرتے ہوں گے پاس صاحب خود ہی پاس کرتے ہوں گے بےچارے خود ہی پڑھاتے ہوں گے اتنی مصیبت میں نہیں ڈالتے بچوں کو نیچے اترنے والے یہ درکے دن درجات ہر ایک کے لیے الگ درجے ہیں جنتیوں کے لیے اوپر کے درجے ان کے لیے جہنم کے درجے وَلْيُوَفِّيَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ایسا کیوں ہوگا تاکہ پروردگار ان کو دے دے ان کے پورے پورے اعمال وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیا جائے گا ایسے لوگوں کو آگ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا عَلَى النَّارِ جہنم کے سامنے ہائے ہائے جب جہنم کو دیکھیں گے اللہ ہم سب کو بچائے کیا منظر ہوگا صحابہ گھراتے تھے ہم تو دو دن ٹکرے مار کے اور دو دن مسجد میں آیا اطکاف کے نام پر گپ شپ مار کے سمجھتے ہیں کہ بس بڑھ گئے جنتی چلتے پھرتے جنتی یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر کے جس کو پڑھ کر کے جس کا خالص سوچ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کپ کپاتے تھے بیٹے نے دعوت کی والد صاحب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا دسترخوان لگا ہوا تھا چھوڑ کے الگ ہو گئے بیٹے نے پوچھا کیا بات حضرت کہا بیٹے ایک آیت یاد آ گئی بس فی الحال کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے کیا آیت ہے وہ اذہب طیباتکم فی حیاتکم الدنیا ادنیا جہنم کے سامنے پیش کیا گیا سینا فرمان انسانوں کو ان سے کہا جائے گا اذہب لے گئے تم طیباتکم تمہاری مزے کی چیزیں فی حیاتکم الدنیا اپنے اپنی دنیا کی زندگی میں جتنے مزے مارنے تھے وہ تم مار چکے ہو اچھی چیزیں کھانی تھی وہ کھا چکے ہو اچھے کپڑے لگانے تھے لگا چکے اور اچھے مکانوں میں رہنا تھا رہ چکے اذهبتم تم پنجی بات حیات دنیا تمہاری دنیا کی زندگی میں وہ سم اور تم بھی ہاں اور دنیا کا خوب فائدہ اٹھایا خوب مزے مارے فل یو عذاب ذو تو آج تمہیں جزا دی جائے گی بدلے میں دیا جائے گا عذاب الہون ذلیل کرنے والا عذاب ذلت والا عذاب اب تمہارے کھاتے میں کوئی اچھی چیز بچی نہیں اللہ اکبر بما کنتم تستکبرون فی الارض کیوں تم کو یہ بدلے میں ملا اس لیے کہ تم زمین میں اکڑا کرتے تھے بغیر الحق نہ حق طریقے سے اکڑتے تھے وہ کنتم تفسقون اور اس وجہ سے کہ تم مالک الملک کی نافرمانی کرتے تھے فرما برداری سے نکلنا اس کی فرما برداری سے نکلتے تھے اس کی نافرمانیاں کرتے تھے اکڑتے تھے اب تمہیں ذلت کے عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا جو بھی آرام کرنا تھا وہ تم دنیا میں کر چکے ہو تمہارے کھاتے میں کوئی آرام یہاں بچے ہی نہیں اللہ محفظ نام اللہ بچائے اللہ بچائے کیا منظر ہوگا جب کہا جائے گا کہ جتنا کچھ تم نے کرنا تھا ٹھنڈی ہوائیں کھانے کی کھا چکے آرام کرنا تھا دنیا میں کر چکے مزے کے کھانے کھانے تھے جنت میں وہ کھا چکے ہو لیکن یہاں کے لیے تم نے تیاری نہیں کی اور یہاں تو دنیا میں تیاری کر کے آنا ہوتا ہے یہاں ذلت کے عذاب کے سوا کچھ نہیں وزقرآ دنیا میں کس طرح انسانوں نے مزے مارے اور اپنے آپ کو برباد کیا اور آخرت میں ان کے کھاتے میں کچھ نہیں بچا اس کا اگر منظر دیکھنا ہو نقشہ دیکھنا ہو تو فرمایا قوم عاد کو دیکھو تم سے پہلے قوم عاد بھی گزری بہت ترقی والی قوم صحت میں بھی ترقی عمر میں بھی ترقی جسموں میں بھی ترقی اور مال و دول میں بھی دولت میں بھی ترقی بدقرا خاط یاد کرو عاد کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو اذ انذر قومه بالاحقاف جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا بالاحقاف احقاف نام کی جگہ میں ڈرایا تھا ان کو ان کو آگاہ کیا تھا اور احقاف کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں لفظی طور پر حقف ان کی جمع ہے تودہ رمل ریت کے ڈھیر کو کہتے ہیں لیکن کتنا ڈھیر اتنے بڑے بڑے ڈھیر جو پہاڑوں کی طرح معلوم ہو وہاں انہوں نے اپنے قوم کو آگاہ کیا اور یہ علاقہ کون سا ہے میں نے اس کا تعارف پہلے کرایا تھا نئے لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انہی کے فرما بردار انسانوں میں جو ان کے ساتھ کشتی پر تھے بلکہ انہی کی اولاد ان کے اندر پھر نافرمان پیدا ہوئے عاد نام کی یہ قوم پیدا ہوئی کہاں تھی یہ قوم یمن کے مغرب میں عدم کے مشرق میں حضرموت کے پاس آج کے نقشے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یمن سعودی اور لبنان اس سب کے بیچ میں یہ ریگستان کا علاقہ ہے ریت ہی ریت ریت ہی ریت یہ بسنے کے لائق نہیں ہے رہنے کے لائق نہیں ہے صرف ریت ہی ریت بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی جگہیں آتی ہیں کچھ ٹکڑے جہاں انسان رہتے ہیں اور عجیب قسم کی ریت ہے اس میں مردار کھانے والے جانور چلتے چلتے انسانوں کو نوچ کھاتے ہیں کیونکہ انسان ریت میں دھس جاتا ہے جب چل نہیں سکتا تو زندے انسانوں کی آنکھیں نکالتے ہیں اور ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں احقاف سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پار کیا تھا پیچھے سے حملہ کر کے ایمان والوں کی فوجیں لشکر پھنس گئے تھے رومیوں کے مقابلے میں تو رومیوں پر پچھلی سائڈ سے حملہ کیا یہ احقاف جگہ آج اس کو جغرافیہ میں تلاش کرنا ہو تو اس کو ادہنا بھی کہتے ہیں لیکن جو مشہور نام ہم کو عربی جغرافیہ میں ملتا ہے وہ الربع الخالی الربع الخالی لمبا چوڑا علاقہ ہے ریگستان کا علاقہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ پہلے سے علاقہ ایسا تھا لیکن جب وہ قوم رہ رہی تھی اور اتنی مالدار قوم تھی اور ایسی طاقتور قوم تھی تو اگر یہ رہنے کے لائق نہیں تھا تو وہ کیوں رہے نہ اس وقت میں یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا لیکن اللہ کے عذاب کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ پھر یہ ریگستان بن گیا اور آج تک وہ رہنے کے لائق نہیں وقت حلط من نظور بیندئی اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی وہ من اور ان کے بعد بھی آئے انہوں نے کیا بتایا اپنی قوم کو ایک ہی سبق سارے نبی ایک ہی تعلیم دیتے رہے اللہ تعبدو الا اللہ اللہ کے سوا مت کسی کی عبادت کرو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر خوف کاتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا قالوا اجیتنا لتافکنا عن الہتنا کیا جواب دیا فرمایا وہی جواب جو مکہ والے دے رہے ہیں مکہ والے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ہم کو بزرگوں کے دین سے پھیر دے گا ہٹا دے گا انہوں نے بھی کہا جیتنا لتافکنا کیا تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہم کو ہٹا دے اس چیز سے جس کے اوپر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا تھا نہیں لتافی عن آلیہتنا کیا تو ہٹائے گا ہم کو ہمارے خداؤں سے فاتینا بما تعیدنا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وعید اگر تو سچا ہے تو فرمایا علم اللہ کے پاس ہے اس جملے کو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ادری ما بی ولا بکم دونوں کو جوڑ کر کے پڑھو تو معلوم ہوا کہ آپ یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تم پر کب عذاب آئے گا اور تمہیں کس طرح منیہ میٹ کیا جائے گا وہ تفصیل پروردگار جانتا ہے کیا تم پر طوفان آئے گا آندیاں آئیں گی یا زلزلے آئیں گے آسمان کے ٹکڑے گریں گے پتھروں کی بارش برسے گی ہمیں کس طرح کامیابی ہوگی تفصیل اس کی اللہ جانتا ہے مگر ہونے والا ہے کچھ یہی فرما ہیں حضرت حود علیہ السلام بھی علم اللہ کے پاس ہے وَبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اور میں تو تم کو وہ پیغام پہنچاتا ہوں جس کو دیکھ کر مجھے بھیجا گیا بلا قَوْمًا اراکھالو مگر میں تم کو ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت پر اتر آئے ہوں ایک زمانہ گزرا سخت قحط سالی ہو گئی اور انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو کوسنا شروع کیا کہ یہ تیری نحوست ہے اور جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ان کی نحوست ہے آج تک ایسی قحط سالی اور اس طرح کا اور بالکل پار بارش کا نہ ہونا ایسا موسم کبھی نہیں آیا تھا یہ مصیبت تو کبھی نہیں آئی تھی یہ تیری وجہ سے آئی ہے تیری نحوست ہے ایک زمانے کے بعد اس طرح پریشان رہے اچانک بادل نمودار ہوا لمبا چوڑا بادل اور جیسا انہوں نے دیکھا کہا ہاضا عارض ممطرنا یہ وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا ساری قوم نکل کر کے گئی کہ بارش برسے گی خوشیاں منانے لگے باہر نکلے بارش برسے گی ہیں بارش میں ہم ناچیں گے کھیلیں گے کودیں گے اور سب اس بادل کے نیچے جمع ہوئے اور پھر کیا ہوا تیز آندھی چلی اوپر سے بادل سے آگ برسی اور کتنے دن تک سب و سمانیت ایام سب آلیال سات راتیں اور آٹھ دن آندھی مسلط رہی اور پھر آندھی نے ایسا اٹھایا اور ایسا پٹخا کہ انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پکڑ کے مار رہا ان کو تن الگ سر الگ ہیں جسم کے آگا الگ بکھرے پڑے تھے انسانوں کو زمین سے ہوا اٹھاتی تھی اور فضا سے پھر دے کر پٹخ کے مارتی تھی اللہ اکبر کیا عذاب اس کا فلم مارا تو جب انہوں نے دیکھا ہو اس کو دیکھا عارضن یہو کا مرجع کیا ہے بادل کو دیکھا ذہنوں میں موجود عارضن چوڑے بادل کی شکل میں دیکھا مستقبل جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا قالوا هذا عارض ممطرنا انہوں نے کہا یہ بادل ہے ممطرنا جو ہم پر برسے گا بل ہوا مستعجلتم به فرمایا گیا نہیں نہیں یہ وہ چیز ہے جس کی تم جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے بل ہوا مستعجل تم بھی بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے اور ترمیدی شریف میں روایت ہے بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی کہ یہ تمہارے لیے برسنے والا بادل نہیں ہے بلکہ تمہیں رات کا ڈھیر بنانے والا بادل ہے بادل سے آواز آ رہی تھی ریحن یہ ایک ہوا ہے فیہا عذاب علیم اس میں دردناک عذاب ہے تو دمبیر کل شعی یہ ہوا ملیا میٹ کر دیتی ہے کل شعی ہر چیز کو بھی امر ہا اس اپنے رب کے حکم سے جس چیز پر بھی پہنچتی ہے ہائے ہائے ہو گئے وہ لا یورا نہیں دیکھے جاتے تھے اللہ مساکن مگر ان کے بسنے کی جگہ ان کے کھنڈرات بس وہ کھنڈر نظر آتے تھے اس کے سوا کچھ نہیں تھے انسان کہاں بچے حل ترا کانہم باجاز نخل خابیا ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجوریں تھیں زمین سے اکھاڑ دی گئیں اور ان کے تنے زمین پر بکھرے پڑے تھے کذالک نجز القوم المجرمین اسی طرح ہم جرم کرنے والے لوگوں کو سزا دیتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً او مکہ والو غور کرو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ یقیناً ہم نے ان کو طاقت دی تھی زمین میں فی ما ان چیزوں میں طاقت دی تھی وہ نعمتیں دی تھی ہمت کرنا تم فی ہم نے نہیں طاقت دی تم کو ان چیزوں میں مکہ والو تمہیں وہ نعمتیں نہیں حاصل ہیں جو ان کو حاصل تھیں صحت کی نعمت جسم کی نعمت اور دنیا کی دولت اور ٹھاٹ باٹ اور یہ ساز و سامان یہ وہ طاقتیں ان کو دیں جو تم کو نہیں دی گئی تھی سمعا وابصارا ساروں اور یہ مت سمجھو کہ وہ اندھے اور بہرے اور گونگے تھے انہوں نے بات سنی نہیں ہم نے ان کے لیے کان دیے تھے ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی ہم نے ان کو دل دیے تھے ولا ہو تو نہیں نفع دیا ان کو سم ان کے کانوں میں ولا اب اور نہ ان کی آنکھوں نے ولا افقیدہ اور نہیں نفع دیا ان کے دلوں نے ان کو من شئی کچھ بھی نفع نہیں دیا کان تھے مگر سچ بات کو سن نہیں سکے آنکھیں تھیں مگر عبرت نہیں حاصل کی دل تھے مگر کچھ سمجھا نہیں فما اغنا عنہم سمعہم نہیں کام آئے ان کے ان کے کام نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل کچھ بھی اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہوتا ہے پھر وہ اپنی جان کا دشمن پھر اس کے کان بھی نہیں کام کرتے آنکھیں بھی نہیں کام کرتے دل بھی نہیں کام کرتا وہاں ہاں ابھی کانو بھی کانوی اور گھیر لیا ان کو اسی عذاب نے جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے حضرت حود علیہ السلام سے کہتے تھے لا لا جلدی لا جلدی کدھر ہے عذاب اس عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور سنو صرف انہی کو تھوڑا ہلاک کیا مکہ والوں اپنے دائیں بائیں دیکھو عرب کے مشرقوں دائیں بائیں قوموں کے حالات پڑھو یقیناً ہم نے ہلاک کیا ما حولکم جو تمہارے ارد گرد تھے من القرا بستیوں میں سے وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نے گما پھرا کر بیان کیا تھا ان کو آیتیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ باز آئیں ان کے سامنے دین کے احکام کھول کھول کر کے بیان کیے گئے قدرت کی نشانیاں بھی ان کو سمجھائی گئیں سب کچھ دکھایا گیا لعلہم یرجعون تاکہ وہ باز آ جائیں مگر نہیں باز آئے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون دنیا کے حالات پڑھو دیکھو جو جو قومیں برباد ہوئی ہیں ان قوموں نے جھوٹے خدا مانے ہوئے تھے کہ نہیں مانے ہوئے تھے اللہ کے سوا کچھ حاجت روا اور کچھ مشکل کشا مانے تھے کہ نہیں مانے تھے لیکن اللہ کو جس طرح ماننا تھا اس طرح نہیں مانتے تھے اس مالک کی توحید کے قائل نہیں تھے اس کو اکیلا نہیں مانتے تھے ان سب نے بہت سارے جھوٹے خدا مانے ہوئے تھے سوال یہ ہے جب ان کے اوپر عذاب آیا وہ باطل خدا گئے کہاں تھے انہوں نے کیوں نہیں ان کی مدد کی قوم فرعون پر عذاب آیا فرعون نے بھی تو کچھ خدا سمجھے ہوئے تھے اتذرکا رکھا یذر یذرک وہ علی تک ہے چھوڑ دیا بنی اسرائیل کو کہ انہوں نے تجھے بھی چھوڑ دیا اور تیرے بنائے ہوئے خداؤں کو بھی چھوڑ دیا جو بھی اس کی تفصیل ہے پڑھ چکے آپ لیکن تھے کیوں نہیں انہوں نے مدد کی قوم عاد کے بھی جھوٹے خدا تھے کیوں نہیں مدد کی قوم سمود کے تھے اور قوم لوت کے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم اصحاب مدین اور اصحاب ایکا والے ہلاک ہوئے یہ سب بھی تو شرک کرتے تھے سب کسی نے کسی کی پوجا کرتے تھے فلولا نصرہم ان باطل خداؤں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی اس سے معلوم ہوا خدا کے سوا کوئی مددگار ہے ہی نہیں نہ کوئی مددگار نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی مشکل کشا نہ کوئی مصیبتوں سے بچانے والا نہ کوئی آسانیاں لانے والا یہ وہ زبردست چیلنج ہے قرآن کریم کا اور توحید سمجھانے کا انداز تو بس نرالا ہی انداز ہے چند مقام پر ہے یہ فل الا نسرا تو کیوں نہیں مدد کی ہم ان ہلاک ہونے والے لوگوں کی اللہ دین ان ہستیوں نے من دون اللہ جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے سوا قربان علی کیا بنا رکھا تھا مفول ہے اتخذو علی جن کو خدا سمجھا ہوا تھا جن کی عبادت کرتے تھے جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور جن کے گرد گھومتے تھے جن کے گنگاتے تھے اور کہتے تھے بڑی شکتی والے بڑی طاقت والے ہیں اتخذوا آلیہ جو انہوں نے باطل خدا سمجھے ہوئے تھے کیوں نہیں انہوں نے مدد کی اور باطل وہ کیسے سمجھے ہوئے تھے کوئی کہے جی وہ تھے انہوں نے ان کو خدا سمجھ لیا تھا خدا تو اکیلا ہے نا تقرب کا ذریعہ سمجھ کر کے ان کو خدا مانا ہوا تھا یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ براہ راست خدا ہے بلکہ یہ مانتے تھے کہ جناب یہ خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیتے ہیں قربان قرب کا ذریعہ سمجھا ہوا تھا جنہوں نے کیوں نہیں بچایا انہوں نے اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ مکہ کے کافروں سے بھی پوچھتے تھے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو تو جواب کیا دیتے تھے ما نعبدہم رونا رولاگے اللہ ضلف ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں اور میں انہوں نے تو بڑے رکھے تھے پھر کیوں نہیں بچایا انہوں نے اور آج بھی دنیا میں جگہ جگہ جو تباہیاں آتی ہیں بربادیاں آتی ہیں اور جن کو لوگ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کے اوپر بھی وہی مصیبتیں آتی ہیں ان پر بھی وہی پریشانیاں وہی طوفان وہی آگ لگی تو وہ بھی ساتھ میں تو اس کا مطلب تو یہی نکلا نا کہ وہ کسی کی مدد حاجت روا اور مشکل کشا کسی کے لیے نہیں ہے اللہ نے ان کو نہیں بنا رکھا ہے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہوا تھا تو عیسائیوں پر جب مصیبتیں آئیں تو گویا ان سے بھی یہ سوال یہودیوں پر جب عذاب آیا ان سے بھی یہ سوال ہے اور مکہ کے مشرقین نے فرشتوں کو مانا ہوا تھا ان کے لیے بھی یہ سوال ہے اگر یہ حاجت روا اور مشکل کشا تھے تو انہوں نے کیوں نہیں مدد کی بل عنہم بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے نظر ہی نہیں آئے جب مصیبت پڑی کہاں گئے کچھ پتہ بل غلو عنہم بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے وذالک کا اور یہی تو ان کا جھوٹ تھا وہ جھوٹے طور پر سمجھے ہوئے تھے کوئی کسی نے اللہ کے نیک بندوں کو نیک ہستیوں کو پیمبروں کو اور فرشتوں کو حاجت روا سمجھا ہوا تھا مگر ان ہستیوں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تمہیں ہمیں ہم کو حاجت روا سمجھنا لالی کا اس کو ہم یہ ان کا جھوٹ تھا خود بنایا ہوا تھا گھر سے خود ہی عقیدہ گھڑا تھا ان بزرگوں نے ان کو نہیں بتایا تھا وما کانوں یا اور یہ وہ باتیں تھیں جن کو وہ گھڑا کرتے تھے وَإِن صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا وَنُصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ بَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اور یاد کیجئے صرفنا الیک جب ہم نے پھیر دیا آپ کی جانب نفرًا من الجن جنوں میں سے ایک جماعت کو جنوں میں سے ایک پارٹی کو یستمعون القرآن جو قرآن ہاتھ سن رہے تھے غور سے قرآن پاک سنتے تھے فلما ادرو تو جب وہ حاضر ہوئے قرآن پاک کے پاس پالو ان انہوں نے بھی کہا چپ ہو جاؤ معلوم ہوا جن بھی کہتے ہیں قرآن چپ ہو کر کے سنو پیچھے مت پڑو بھائی امام کے چپ ہو کے سنو پالو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ فلما قضیا تو جب پوری کی گئی تلاوت ولو الى قومهم منظرین واپس پلٹے وہ اپنی قوم کی جانے منذرین قوم کو آگاہ کرتے ہوئے کیا واقعہ پیش آیا اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان سے پہلے بہت سارے جن اور انسان گزرے تھے تو نافرمانوں میں جن بھی آئے اور انسان بھی آئے فرما برداروں میں بھی جن بھی اور انسان بھی جہاں انسان ایمان والے ہیں وہاں جنات بھی ایمان والے ہیں جہاں یعنی انسانوں میں بہت نیک اور اولیاء کرام تک پہنچتے ہیں وہاں جنات میں بھی پہنچتے ہیں جہاں یعنی انسانوں میں صحابہ کا مقام حاصل ہوا کچھ لوگوں کو وہاں جنات میں بھی بہت ساروں کو صحابیت کا مقام حاصل ہوا یہ کون سا واقعہ ہے یہاں حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی معتبر ترین کتابیں چاہے ستہ بخاری و مسلم دو طرح کے واقعات ملتے ہیں ایک واقعہ وہ ملتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وادی عقید تشریف لے جا رہے ہیں یہ کوئی وادی ہے تھی جس میں ان کے ہاں اونٹوں کی منڈی لگتی تھی وہاں مختلف علاقے کے لوگ آئے ہیں آپ ان کو اللہ کا دین پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسرا اور اسی موقع کے اوپر یہ ایک مقام ہے نخلا بین مکہ و طائف قریب من مکہ مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے لیکن مکہ سے قریب ہے اس میں آپ نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز اس وقت تک باقاعدہ یہ جو پانچ نمازیں یہ فرض نہیں ہوئیں لیکن اس سے پہلے جو نماز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے وہی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کی بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے زید بن حارثہ ہیں حضرت بلال حبشی ہیں اور بھی کون ہیں زید بن حارثہ تو دوسرے سفر میں بھی ملیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے سفر میں نہیں ہے ایک تو یہ سفر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نخلا میں ٹھہرے ہیں اور فجر کے وقت میں آپ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے دوسرا واقعہ نہیں آپ طائف تشریف لے گئے ہیں اور طائف کا واقعہ کب پیش آیا ہے جب آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی غم گسار تھیں دن بھر کے آپ ستائے ہوئے تھکے ہوئے گھر پہنچتے تھے ایسی تسلی کی باتیں کہتی تھیں کہ سارا غم مٹ جاتا تھا وہ اہلیہ دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں اور آپ کا چاچا ابو طالب جس نے خدمت میں وہ مثال پیش کی کہ کوئی چاچا بھتیجے کی پیش نہیں کر سکتا مگر ایمان نصیب نہیں ہوا وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے ایسے وقت میں آپ نے محسوس فرمایا کہ مکہ کے بجائے اگر دائیں بائیں محنت کی جائے اور خاص طور سے طائف کا علاقہ وہاں کا موسم بہت خوشگوار ہے شاید اس موسم کا کچھ اثر انسانوں پر بھی ہو اور ان کے دماغ کی دل کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوں ان کو سمجھایا جائے آپ طائف تشریف لے لے گئے ہیں مگر طائف کے لوگ کیسے پیش آئے وہ مثال تو مکہ والوں نے بھی نہیں پیش کی ہے آپ کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا اور اوباش قسم کے لڑکوں کو لگایا آپ کے پیچھے کہ تالیاں بھی بجاتے رہو اور پتھر بھی مارتے رہو اللہ اکبر آپ طائف سے واپس تشریف لائے ایک مقام پر آ کر اترے جہاں آپ نے اپنے جسم مبارک جسم اسد اصد اتھر سے خون پہنچا وہ ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہیں اسی موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے وہ پتھر آج بھی موجود ہے اس کے بعد آپ آگے بڑھے ہیں اور پھر وہ انگور کا خوشہ پیش کیا گیا باغ سے اتبا کا باغ ہے وہ واقعہ بھی ہو چکا اس سے آگے آپ جاتے ہیں وادی نخلا میں اور رات کو قیام فرماتے ہیں اور صبح کو آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اس موقع پر قرآن کریم جنہوں نے سنا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ دو واقع ہیں اور یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور سورہ جن میں دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور سیرت کی روایتیں زیادہ تر اسی کی تائید کرتی ہیں لیکن حدیث کی روایتیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ واقعہ ایک ہے مشہور طائف والا ہے اور سنتن زیادہ مضبوط یہ دوسرا واقعہ ہے واللہ عالم دونوں واقع ہیں ایک واقعہ ہے آپ نے نخلا میں ہی قیام فرمایا ہے نماز بھی فجر ہی کی ہے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اس وقت میں جنوں کی مختلف پارٹیاں دنیا میں گھوم رہی ہیں وہ سورج جن میں ہم پڑھیں گے کیوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور نزول وحی سے پہلے شیاطین آسمان کے بالکل قریب جاتے ہیں اور سنتے ہیں فرشتوں کی باتیں مگر آپ پر وہی نازل ہوئی تو اوپر پہرا لگ گیا ہے اب جو جاتا تو اس پر انگارے پڑتے ہیں انہوں نے اپنی مختلف ٹیمیں بھیجیں کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے دنیا میں آخر ہمیں کیوں اوپر جانے سے روکا گیا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے انہی میں سے بھی جنہوں کی ایک ٹیم جو الجزائر کا کوئی مقام ہے نصیبین وہاں کے رہنے والے تھے اور وہ پانچ تھے یا سات تھے یا نو تھے نو تک کی روایتیں آتی ہیں اور پانچ کے نام بھی ہماری سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں واللہ عالم یہ پانچ بزرگ تشریف لائے اور گھومتے پھرتے تلاش کر رہے ہیں کیا واقعہ پیش آیا جہاں آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے صبح کو قرآن پڑھا اسی درخت کے اوپر وہ بھی ٹھہرے انہوں نے جب قرآن کریم سنا ان کی آنکھیں کھل گئیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کلام پڑھا جا رہا ہے اور ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے واقف ہے چنانچہ یہ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ تورات کے بعد پہلی مرتبہ ایسا کلام ہم سن رہے ہیں جیسا سنتے ہیں فوراً ایمان لے آتے ہیں اسی موقع پر اور پھر واپس پلٹتے ہیں کہ آپ نے قوم کو جا کر کے بتائیں کہ دنیا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ شر کا واقعہ نہیں خیر کا واقعہ پیش آیا ہے آخری پیمبر جن کے منتظر سارے تھے انسان بھی اور جن بھی وہ تشریف لے آئے ہیں اب کسی میں خیر ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں ان پر ایمان لانے میں ہی ہماری نجات ہے اس کے سوا نجات کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں بخاری شریف کی روایت کے مطابق ان کے آنے کا آپ کو اس وقت تک نہیں معلوم ہوا جب تک کہ قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہاں وہ درخت جس پر یہ بیٹھے تھے اس درخت نے اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے جنوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن کریم سنا ہے اور وہ ایمان بھی لا چکی ہے یہ آپ کے لیے تسلی تھی کہ مکہ کے انسان نہیں مانتے ہیں تو کیا مطلب اس قرآن کو کوئی مانے گا نہیں اس کو تو جنات بھی مانیں گے اللہ اکبر سنیے وہ ان إِلَيْكَ نَفَرًا کا نفرم اور یاد کیجیے جب پھیر دیا ہم نے نفرم ایک جماعت کو من الجن جنوں میں سے ایک جماعت کو پھیر دیا آپ کی جانب یہ تمعون القرآن جو غور سے قرآن کریم سن رہے تھے فلما حضروه تو جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس قالوا انصتوا انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ فلما خدیا بعض سیرت کی روایتیں ہیں کہ جنہوں نے ہی یہ بات بتائی کہ جب ہم سب کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو چپ چپ چپ تو وہ چپ ہی شور ہو گیا اسی لیے جمعہ کے دن مسجد میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی شور مچانے والے کو کہیں چپ اگر کوئی شور مچا رہا تھا اور آپ نے کہا چپ کہا جس نے کہا چپ اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ اس کا یہ کہنا چپ یہ بھی تو شور ہے تجھے کس نے اجازت دی تو دوسروں کو چپ کرا تک انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ فلما خودیا جب تلاوت پوری کی گئی ولو لو قومہم وہ واپس لوٹے اپنے قوم کے پاس منذرین آگاہ کرتے ہوئے ڈراتے ہوئے یہ تو اتفاقی طور پر انہوں نے قرآن کریم سنا اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں دو مرتبہ کے واقعے تو بالکل متعین کر کے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنات کو دعوت دینے کے لیے گئے ان کی بھاری تعداد آئی اور آپ رات بھر ان کو دعوت دیتے رہے اور ان کو دین کی باتیں سمجھاتے رہے اور اللہ نے ان کو دین نصیب بھی کیا آلویا یا قومنا انہوں نے کہا ہماری قوم انا سمعنا کتابا ہم نے سنی ہے ایک کتاب ان ضلع میں بادی موسا جو نازل کی گئی حضرت موسا علیہ السلام کے بعد مصدف الما بین دئی جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بین دئی جو اس کے سامنے ہے یہ الحق جو حق کی جانب رہنمائی کرتی ہے حق کا راستہ بتاتی ہے وہ الا طریق مستقیم اور جو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے یا قومنا او ہماری قوم عجیب داعی اللہ تم بھی مان لو تو اللہ کے دائی کی بات اب مانے بغیر کوئی چارہ نہیں مان لو اللہ کے دائی کی بات وہ آمین بھی اور تم اس پر ایمان لے آؤ یا پھر لکم من ذنوبکم وہ بخش دیں بخشش کریں گے بخش دیں گے تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے اور گناہوں میں سے بخشنے کا کیا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک یا تو یہ من زائد ہے تو مطلب ہے تمہارے تمام گناہ معاف کرے گا اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ایمان لاتے ہی سب معاف لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں کسی کا قرضہ دینا ہے وغیرہ وہ معاف نہیں ہوگا وہ معاف کرانا پڑے گا یا اس کو دینا پڑے گا وہ یجرکم من عذاب علیم اور تم ایمان لے آؤ اللہ بچائے گا تم کو دردناک عذاب سے ومن لا جب اور جو نہیں ایمان لائے گا نہیں مانے گا داعی اللہ اللہ کے داعی کی بات کو تو نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا فی الارض زمین میں ولی سرو من نہیں اولیاء اور نہیں ہے اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی اولیاء کوئی کارساز کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا جو اس کو اللہ سے بچا سکے جنات تیز رفتار دوڑنے والی قوم وہ اقرار کر رہی ہے اللہ سے بھاگ کر کے کوئی جان نہیں بچا سکتا ہے سمندروں کی تہ میں چلا جائے آسمان کی فضا میں چلا جائے زمین کے پہاڑوں پر چلا جائے کہیں بھی چلا جائے اللہ کو عاجز کر سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور جب اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے لئی صلاح من سلاحی اولیا اس کے سوا اس کے لیے کوئی اولیا نہیں رہتے ہیں حاجت روا اور مشکل کشا اس کے کوئی دوست نہیں رہتے جو اس کو اللہ سے بچا سکیں مبین ایسے لوگ تو کل السماوات والارض جنوں کا واقعہ مکمل ہوا پھر واپس سمجھایا جا رہا مکہ والوں کو ہر دور کے نافرمانوں کو اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا غور و فکر نہیں کیا ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ وہ ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور جس نے پیدا کیا زمین کو ولم یعی خلقی اور وہ تھکا نہیں ان کے پیدا کرنے سے وہ پروردگار جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ان کو پیدا کر کے وہ تھکا بھی نہیں ولم خلقی بخلقہن بقادر وہ پروردگار قدرت رکھتا ہے اعلیٰ اس بات کی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے بلا ہاں کیوں نہیں علی کل شئین قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ نار هَذَا بِالْحَقِّ بالحق اور قیامت کے اس منظر کو پیش نظر رکھو جب پیش کیا جائے گا نافرمانوں کو انکار کرنے والوں کو نار جہنم کے سامنے اور پھر ان سے پوچھا جائے گا علیہ صحاذہ بالحق کیا یہ سچ نہیں ہے تم دنیا میں مانتے نہیں تھے یہ دیکھو جہنم ہے کہ نہیں محشر کا میدان لگا ہے یا نہیں ہے ذرا اچھی طرح دیکھ لو کالو بھلا برب وہ کہیں گے ہاں ہاں اور ہمارے رب کی قسم بالکل برحق ہے ہے دیکھ لیا ہم نے قال العذاب بما كنتم تكفرون فرما پروردگار فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ بما کنتم تکفرون تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے کیوں انکار کرتے تھے كما صبر العزم من الرسل دو باتیں پیش فرمائی ایک قوم عاد کا ہلاک ہونا اور دوسرے جنات کا ایمان قبول کرنا یہ اشارہ تھا نافرمانوں کو ملیمیٹ میٹ کیا جائے گا اور آپ کی آواز سدا سہرا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ رنگ لائے گی انسان تو انسان جنات کو یہ ایمان نصیب جنات کو یہ دین نصیب ہوگا اس لیے آپ صبر کیجئے ڈٹے رہیے کما صبر اول العزم جیسا کہ صبر کیا ہمت والوں نے من الرسل رسولوں میں سے ولا تستعجل لهم اور آپ ان کے لیے جلدی نہ مانگیے کیا کہ آپ یہ کہیں کہ پروردگار ان پر عذاب نازل کر دے یہ نہیں مانتے ہیں فرمایا جلدی نہ مانگیے آپ اللہ سے ان کے لیے عذاب کان نہ یرون ما یو یہ چار دن کی زندگی ہے ان کی اور جس کی جس آخرت کو یہ بھول گئے اس آخرت کو دیکھتے ہی جیسا یہ دیکھیں گے تو پھر اس زندگی کی طرف پلٹیں گے اس زندگی پر غور کریں گے کہ کتنے دن دنیا میں رہے تھے تو جواب کیا دیں گے پڑھ چکے ہم پہلے کہیں گے دس دن پھر ایک بڑا عقل مند اٹھے گا وہ کہے گا ایک دن اور لاسٹ میں کیا ہوگا ایک گھنٹہ جی صرف ایک گھنٹہ یوم یعدون جس دن وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے گویا کہ لم یلبسو الا ساعتا من نہار ان کو لگے گا کہ نہیں ٹھہرے یہ دنیا میں الا ساعتا من نہار مگر دن کی ایک گھڑی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں رہے دنیا کے اندر ساعت اب تو ایک گھنٹے کو کہا جاتا ہے ورنہ ایک گھڑی وہ کم سے کم وقت بھی ہو سکتا ہے کم سے کم وقت جتنا بھی کم کر سکے بس ہی جی اتنا وقت ٹھہرے اس سے زیادہ نہیں رہے دنیا کے اندر بلاغ ہاضا بلاغ یہ پورا پورا بات یہ پوری پوری بات پہنچا دینا ہے یہ پیغام کو پورا پورا پہنچا دینا ہے اور جب پیغام پہنچ چکا تو حلق إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پیغام پہنچنے کے بعد نہیں ہلاک کیے جاتے ہیں مگر وہی لوگ جو فرم برداری سے نکل جانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنیت وہی سمانسون آیا وہ وَأَرْبَعُ رکو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی ہے اس سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سمان و سالسون اڑتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں اس کا نام کیوں آپ کے نام گرامی کے ساتھ منسوب ہوا اس لیے کہ اس میں آپ کا نام مقدس آ رہا ہے اور قرآن کریم میں آپ کا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار جگہ لیا گیا ہے دو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ایک چوتھے پارے میں ایک بائیسویں پارے میں ایک یہاں پڑھ رہے ہیں اور ایک انشاءاللہ آج ہی آگے سورہ فتح میں پڑھیں گے چار مقام پر یہ نام آیا ایک مقام پر آپ کا اسم گرامی احمد آیا من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مبشرم میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک پیمبر آنے والے ہیں ان کا اس میں گرامی احمد ہوگا اور آپ محمد بھی ہیں احمد بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بہت تعریف کی جائے بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے حد سے زیادہ تعریف کیے ہوئے اور جب مکہ والے آپ کے دشمن ہوئے تو ان کو یہ نام لیتے ہوئے بھی بہت غصہ آتا تھا کہ کیا نام رکھ دیا تھا ہمارے بڑوں نے ان کا کہ ہم کہنا نہیں چاہتے کہ تعریف کیے ہوئے مگر بولنا پڑتا ہے جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مانا ہی بڑھتا ہے بہت تعریف کیے ہوئے اس لیے بہت ساری بڈیاں تو غصے میں کہا کرتی تھی مزمم تعریف کیا ہوا نہیں بلکہ جن کی برائی بیان کی گئی ہے ان کو میں پکار رہی ہوں ان کے لیے یہ کہہ رہی ہوں اور بچاری جل بن کر کے ایسا کہتی تھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی پیچھے سے آپ مکی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں مکی صورتوں کو پڑھ رہے ہیں سورہ محمد مدنی صورت آتی ہے اس کے بعد الفتح وہ بھی مدنی ہے اس کے بعد سورت الحجرات وہ بھی مدنی ہے اس کے بعد سورہ قاف پھر مکی صورتوں کا سلسلہ چلے گا پورے ستائیس پارے میں اور اٹھائیسویں پارے میں مدنی صورتیں اور پھر ساری مدنی ایسا لگتا ہے جیسا ایک لمبا جلسہ چل رہا ہو نا تو جلسے کا منتظم کیا کرتا ہے لوگوں کا مزہ بدلتا رہتا ہے کبھی نعت سناتا ہے کبھی تلاوت سناتا ہے اور کبھی مقررین کو بدلتا ہے کسی جلالی مقرر کو لاتا ہے کبھی کسی جمالی کو لاتا ہے پروردگار بھی مختلف نقشے دکھاتا ہے اپنے کلام کے مکی صورتوں کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے ان کے بعد پھر مدنی صورتیں لاتا ہے لیکن یوں نہیں لاتا کسی مناسبت کی وجہ سے لاتا ہے ہم نے پیچھے پڑا سورہ شورہ کے اندر کہ جب ایمان والا ایمان قبول کرتا ہے تو دنیا میں دو جماعتیں ہو جاتی ہیں ایک ماننے والی ایک نہ ماننے والی پھر ماننے والی پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نہ ماننے والی کو یہ پیغام پہنچائے اور پیغام کا حق ادا کرے ہادہ بلاغن یہ پورا پورا پہنچا دینا ہے وہ اوپر کہہ دیا گیا تو جب پہنچا دیا گیا پورا پورا پیغام تو اس کے بعد اگر نہ ماننے والے آسطینیں چڑھا کر کے میدان میں آ جائے وہ کہیں ہم نے سن لیا سمجھ لیا نہیں مانیں گے اور نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے نہ اس دین کو آگے بڑھنے دیں گے دوسروں تک بھی نہیں پہنچنے دیں گے وقال الدین کبھر القرآن وی ہم پڑھ چکے ہیں کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو بھی مت اور دوسروں کو بھی نہ سنو دو شور مچاؤ تاکہ کسی کے کان میں نہ پڑ جائے جب اس طرح سینے چڑھا کر کے وہ آ جائیں سامنے اور نہ سنے اور نہ سننے دیں نہ مانے اور نہ ماننے دیں دوسروں کو فرمایا ایمان والو اب تمہارا بھی ایک فرض ہے کیا پہنچا چکے ہو بات سمجھا چکے ہو ہاضا براغن یہ پورا پورا پہنچا دینا ہے اس کے بعد پھر کچھ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے ہیں پھر ایسی طاقتوں کا غرور توڑنا پڑتا ہے ان کو مار کر کے ایمان کے لیے نہیں مجبور کیا جائے گا وہ اگر اس طرح کا ایمان قبول کریں گے ڈر کے مارے وہ تو معتبر ہی نہیں ہے ان طاقتوں کا اتنا مقابلہ کیا جائے گا کہ اگر کوئی اللہ کا دین قبول کرنا چاہے تو لا تکون فتنا یہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے اور مار پیٹ کر کے اور ڈرا دھمکا کر کے اللہ کے دین سے روک نہ سکے ایسا ماحول بن جائے کہ جو روشنی میں چلنا چاہے سو چلے اس کو کوئی منع نہ کر سکے اور جو اندھیرے کا پجاری اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے رہے اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہے وہ اسلامی مملکت میں رہے ٹیکس دے کر کے اس کو تمام حقوق حاصل ہوں گے وہ فقہ کی کتابوں میں علماء کرام نے پڑھا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کو کتنے حقوق ہیں اپنے علاقے کے اندر ان کو سب پوجا پاٹ سب کچھ اجازت یہاں تک کہ نکاح اور بیاہ اور شادی کرنے کا اور جو بھی ان کے آئلی قوانون ہوں گے ان سب کے اوپر عمل کرنے کی ان کو اجازت آگے بڑھ جائیے اپنے علاقے کے اندر ان کو پگ رکھنے کی اجازت اپنے علاقے کے اندر ان کو اگر شراب رکھتے ہیں بیچتے ہیں مگر اپنے علاقے میں دوسرے تک متعدی نہیں ہوتے اس کی بھی ان کو اجازت ہے مگر دوسرے علاقے میں جا کر مداخلت کریں اور دوسروں کو اس کا عادی بنائیں اس کی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ایسے وقت میں ان کی مال ان کا مال ہمارا مال جس طرح ہمارا محترم ان کا بھی محترم ان کی جان ہماری جان جس طرح ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جب وظائف بٹیں گے غریبوں کو تو جہاں ایمان والوں کو دیے جائیں گے ان کو بھی دیے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور ہے ایک بوڑھے کو مانگتے ہوئے دیکھا پوچھا کون کہا یہودی سخت ناراض ہوئے فرمایا جب تک جوان تھا تب تک ٹیکس دیتا رہا اور بوڑھا ہو گیا تو تم نے مانگنے کے لیے چھوڑ دیا فرمایا اس کے لیے وظیفہ مقرر کرو تا دم مرگ جتنا اس کا خرچہ ہو اس کو بیت المال سے دیا جائے گا لیکن اگر ایسی طاقتیں اس روشنی کے بجھانے کے چکر میں ہوں اور پروانہ جو اندھیرے کا پجاری ہے اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے وہ روشنی کو بجھاتا ہے تو پھر روشنی والوں کا فرض ہے کہ ایسے چراغوں کی حفاظت کریں الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واضل اضل اعمالهم یہ میں نے رب پہ سنایا لیکن سورت کا مضمون بھی یہی ہے اس سورت میں اللہ کے راستے میں سخت جانی قربانیاں دینے کی ترغیب ہے صرف اس لیے پیغام پہنچ چکا ہے اب اس پیغام کو اس روشنی روشن چراغ کو جو بجھانے کے در پر ہیں ان طاقتوں کا تم نے مقابلہ کرنا ہے اور اس مقابلے میں پھر انسانوں کی دو قسمیں بن جائیں گی ماننے والوں کی ایک بیچارے جو حلوہ کھانے کے لیے آئے تھے میٹھی میٹھی سنتیں یہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے کہ پہلے کھانا سنت ہے مکان میں کیسا چھت بنانا سنت ہے چار منزلہ ہے کہ بیس منزلہ وہ جو میٹھی میٹھی سنت کھانے والے آئے تھے ان کو یہ بڑا مہنگا پڑے گا آئے ہائے ان کے لیے تو آگے آ رہا ہے تیسرے رکوع کے اندر کہ جب ان کو پیغام سنایا جائے گا کہ اب جان کی قربانی دھو تو یہ ضرور ملے کا آپ کی طرف دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ موت کی غشی آ رہی ہے ان پر جھٹکے لگے ہم بھریں گے ہم جان جائے گی ہماری پھر ان کا یہ حال ہوگا پھر وہ ننگے ہوتے رہیں گے بولا تاریفی الحل قل ان کے بات کے انداز سے لوگ پہچان جائیں گے یہ اندر کے کالے ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں آئے تھے اس دین میں بلکہ یہ تو اپنے ذاتی منافع اور مقاصد لے کر کے آئے تھے اور جب پورے نہیں ہوئے تو بھاگ تھے تم دیکھو گے ان کو ہیں چکر کھا رہے ہوں گے اور ان کی گفتگو کے انداز سے پہچان ہوں گے یہ ماننے والوں میں ان کی چھانٹ ہوگی اور کتنے ہو سکتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کو لے کر کے جائیں تو تین سو اس میں سے منافق نکلیں تو پھر کوئی دوسرا کوئی جماعت کھڑی کرے اس میں کتنے ہوں گے وہ خود ہی اندازہ لگا لیں آپ کی تربیت ہو قرآن کی چھاؤں میں ان کی تربیت کی جا رہی ہے ان کو قرآن سنایا جا رہا ہے یہ لیکن اندر کے کالے ضمیر فروش انسان ایسے ہوتے ہیں ان کو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا یہ اپنے مفاد کے چکر میں ہے بس ہم کو کہاں سے فائدہ ملے گا ان کو تو یہ سنائی دیا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو غنیمت میں بھی حصہ ملتا ہے بیت المال سے وظیفے جاری ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو وظیفے لینے آئے تھے کہتے غریبہ رکھا دل لمبا ہو گیا گئے تھے نماز معاف کرنے روزے گلے پڑے یہ کیا مصیبت آئی ہمارے اوپر یہ طبقہ وجود میں آتا ہے اس کا بھی تعارف کرایا جائے گا اس صورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا بات یہاں سے شروع ہوئی وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا آدھا بلا پیغام پورا پہنچ گیا پھر انکار کر گئے وہ سدو سبیل اللہ اصل یہ مسئلہ ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا انہوں نے روکنے کے کیا ہو سکتا ہے طریقہ بے حیاں کے وہ طریقے جن کے ذریعے سے دنیا میں بے حیائی پھیلائی جائے یہ بھی انسانوں کو دین سے روکنے کا طریقہ ہے وہ گندے طریقے جن کے ذریعے سے انسان اپنے مالک سے بدزن ہو اور مگن ہو جائے دنیا میں مست ہو جائے اس کو خیال بھی نہ ہو کہ کبھی مجھے مرنا ہے یہ بھی روکنے کے طریقے ہیں اور لیکن وہاں یہ نہیں تھے وہاں تو باقاعدہ وہ ہیں اسلحہ لے کر میدان میں اتر آئے تھے کہ ہم اس دین کو نہیں بڑھنے دیں گے وہ سب دعن سبیر اللہ اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے اد اللہ عم اللہ نے ان کے سارے عمل برباد کر دیے ایسے لوگ اگر سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ نیکی کے کام کیے ہوئے کچھ پن کیے ہوئے سب برباد اس کا کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا اللہ کے روشن کیے ہوئے چراغ کو بجھانے کے در پہ اور ان کو ثواب ملے گا کوئی ثواب نہیں ان کو ملے گا اور یہ سورت اور سور نساء یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کی زبردست ترغیب دی گئی مگر کوئی سامنے موقع نہیں ہے ایسا کہ کسی خاص چیز کو ٹارگیٹ بنا کر کہا گیا ہو کہ یہاں تم نے قربانی دینی ہے جس طرح سورت التوبہ کے اندر غزوہ تبوک ہے سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر ہے سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق ہے ایسا نہیں ہے ترغیب دی جا رہی ہے اور یہ صورت کب نازل ہوئی اسی لیے اکثر حضرات نے کہا کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی معلوم ہوتی ہے والذین آمنوا اس کے مقابلے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے وآمنوا بما نزل على محمد اور وہ اس کلام پر ایمان لائے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ من ربهم اور وہی کلام پر حق ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ان کی نیکیاں برباد اور گناہ نازم کون جنہوں نے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی اور جو ایمان لائے اور خاص طور سے اس کلام پر ایمان لائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے بھی برحق ایسے لوگوں کو کیا ملا فرمایا ان کی ان کے گناہ معاف اور ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں بلند مرتبہ اور ان کا صلہ ملے گا کفر عنہم سیئاتہم یہ مٹا دیا پروردگار نے ان سے ان کی خطاؤں کو وہ بالہم اور درست کر دیا ان کے حال کو بال کے معنی حال بھی اور بال کے معنی قلب بھی اور بال کے معنی شان بھی جو بھی آپ ترجمہ کریں ان کی شان کو ان کی حالت کو ان کے قلب کو اللہ نے درست کر دیا ذالک بان الذین کفروا ایسا کیوں ہوا اس طبقے کی نیکیاں بھی برباد جو انہوں نے اپنے حساب سے نیکیاں کی تھیں اور اس طبقے کے گناہ بھی معاف ایسا کیوں ہوا مالک تو سب کا برابر ہے رب ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے اور میں کرتوت دیکھو نا ذالک بان الذین کفروا یہ بات کس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اتبعوا الباطل وہ جھوٹ کے پیچھے چل پڑے وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اتبعوا الحق کا وہ حق کے پیچھے چلے اور حق بھی کون من بھی جو ان کے رب کی طرف سے آیا قرآن اس کے پیچھے چلے تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے ایک اندھیرے کے پیچھے ایک روشنی کے پیچھے ایک باطل جھوٹ کے پیچھے ایک سچ کے پیچھے کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کزانی اسی طریقے سے پروردگار بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے امثالہم ان کی مثالیں ان کی حالتیں بیان کرتا ہے ان کو سمجھاتا ہے کیوں یہ سزا ملی اس لیے سزا ملی ان کے گناہ ان کی نیکیاں بھی برباد اور ان کے گناہ بھی معاف کیوں اس لیے کہ کام دیکھو نا ایک روشنی کے پیچھے ایک اندھیرے کے پیچھے تو اے ایمان والو تم ایمان قبول کر چکے ہو اب تمہارا کام ہے روشنیوں کی حفاظت کرنا فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافارو تو جب تمہاری ملاقات ہو جائے ان لوگوں سے کافارو جنہوں نے انکار کیا اور وہ سدو اہم سبیل اللہ گزر چکا اوپر جنہوں نے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا پھر تمہاری کیا ذمہ داری ہے فضر برفاف بڑی زبردست اس میں تاکید ہے اصل عبارت فضری بو ہم زر پر راف مارو ان کی گردنوں پر مارو ایسے لوگوں کی گردنیں مارو یہ اکڑ والی گردنے یہ نہ جھکنے والی گردنیں تکبر والی گردنیں دو چار کی ٹوٹیں گی باقی کو سبق حاصل ہو جائے گا ہم پڑھ چکے سورے توبہ کے اندر کہ پروردگار چاہتا اس دنیا کے نافرمانوں کو بھی ویسے عذاب دے سکتا تھا جیسے قوم عاد پر آئے قوم سمود پر آئے لیکن اس دور کے انسانوں کو وہ سزا کیوں نہیں دی گئی پانچ فائدے بیان کیے گئے تھے تین فائدے ایمان والوں کے لیے ایک فائدہ نہ ماننے والوں کے لیے ان کے لیے کیا فائدہ تھا کہ اس دور میں فرونیوں پر عذاب آیا سب مرے عادیوں پر آیا سب مرے صدومیوں پر آیا سب مرے سب کے سب اکٹھے مرتے چلے گئے تو اس عذاب سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا ہی ہوا کہ مر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ عذاب کا جو دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا اس سے فائدہ کیا ہوا یہ تو منشاہ چند کو ڈنڈے پڑتے ہیں کھنسرے پڑتے ہیں باقی کی عقل ٹھیک ہو جاتی ہے ان کو سمجھنے اور توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے فضر بر رقاب تو ان کی گردنیں مارو حتی اذا حیداد یہاں تک کہ جب تم خوب ان کی طاقت کو توڑ چکو ان کو کمزور کر چکو اصل تموہم خوب قتل کر چکو فشد فشد الوساق پہلے لوگوں کو گرفتار کرنے کے چکر میں نہ پڑو پہلے ان کی طاقت کو توڑو اور جب بڑے بڑے پینچ مرے جیسے کہ ستر مرے تھے بدر میں تو پھر باندھنا شروع کرو فشد الوساق پھر مضبوط کرو باندھنے کو سخت کرو باندھنے کو ایسا نہ ہو کہ بندہ ہوا اور بھاگ جائے راز کو ہیں اور پھر سارے تمہاری مذاق اڑائیں کہ کیسا باندھا تھا وہ تو بھاگ گیا رات کو فشد الوسا پھر مضبوطی سے باندھو باندھ کیا یہ ایک طبقہ بند کر کے آ گیا اب کیا کریں ان کے ساتھ فرمایا سب سے پہلا کام بہو پچھلی بار پڑھ چکے کیا ہے تمونا پھر یا تو تم ان پر احسان کرو گے بابو اس کے بعد اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ اپنے یہاں رکھو خوب اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اس کے بعد ان کو سمجھاؤ اور دفاع تم بس دو دوبارہ نہیں حملہ کر کے آنا جاؤ تم سب کو معاف کر دیا میں نے یا تو احسان کر کے چھوڑ دو ان کو اور احسان کا کیا طریقہ ہے سب کو معاف کر کے اسی طرح گھر بھیج دو یوں ہی احسان کر کے چھوڑ دو یہ بھی طریقہ ہے اور یہ بھی طریقہ ہے معاف کرنے کا کہ اپنے قیدیوں کے بدلے میں ان کو چھوڑ دو اما فدا اور یا تو فدیہ لینا ہے قیدیوں کے بدلے میں چھوڑ دو یہ بھی ممکن ہے وہ اما فدا یا ان سے کچھ جنگی جرمانہ لے لو اور ظاہر ہے کہ وہ تو دے نہیں سکیں گے تو ان کی حکومتوں سے لو تاوان جنگ ان سے وصول کرو ان کو چھوڑ دو بار بار جنگیں کرتے ہیں بار بار حملہ کر کے آ جاتے ہیں بار بار اس چراغ کو بجھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کچھ جرمانہ لے کے چھوڑ دو اور تیسری بات کیا تھی کہ اگر انہوں نے کچھ بھیانک قسم کے قتل کیے ہیں اور وہ قتل کے مجرم ہیں جنگ کے سوا جنگ میں جو قتل ہوئے تو ظاہر قتل ہی ہوتے ہیں اس کے سوا اگر مجرم ہیں تو قتل بھی کیے جا سکتے ہیں بشرطے کہ ان پر جنگ کا کوئی جرمان قتل چل رہا ہو جنگ کے سوا کوئی قتل چل رہا ہو اور تیسری بات اگر یہ مناسب معلوم ہو تو اس دور کے اندر ان کو ہمیشہ کے لیے رکھ لو اپنے پاس اور اپنے پاس رکھنے کا طریقہ ان کو غلام بناؤ گھر کا ایک فرد بنا کر کے رکھ لو شاید اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے لوگوں کا طریقہ تھا کہ قید میں رکھو اور رکھتے تھے قید میں آج تک دنیا میں کتنے قیدی ہیں مختلف ملکوں کے پاس ابھی تو جنگ عظیم اول اور دوم کے قیدی نکل رہے ہیں کبھی کو ادھر سے کبھی ادھر سے اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ زندوں کو قبرستان میں ڈالا جائے نہیں ان کو معاشرے کا حصہ بنا کر کے رکھو وہ تیسری بات چوتھی بات ہے لیکن اس کو یہاں یعنی نہیں بیان کیا گیا مقصد کیا ہے اس کا حتی تضع الحرب اوزارها باندھنا مارنا گرفتار کرنا پھر احسان کر کے چھوڑنا یا فدیہ لے کر چھوڑنا یا بدلے میں چھوڑنا یہ سب کا سب ہے کس لیے حتی تضع الحرب اوزارها یہاں تک کہ جنگ جنگ اپنے ہتھیار ڈالتے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈالے جنگ نہیں ڈالتی جنگ والے ڈالتے ہیں لیکن مطلب ایسی مار دو ایسی شرارت ان کی مٹے کہ دوبارہ کوئی جنگ کرنے کے پران نہ بنائے ہم تو بنا نہیں رہے ہم تو پہلے صلاح کے اعلان کیے ہوئے ہیں ہر ایک کو اسلم و تسلم سب کو صلاح کا پیغام دیتے ہیں یہ جو بار بار جنگ کے ڈورے ہلاتے ہیں جنگ کو بھڑکاتے ہیں تزاگ تضع الحرب اوزا رہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈالتے کہتے ہیں کہ یہ محاورہ قرآن سے پہلے نہیں تھا لیکن اتنا مشہور ہوا کہ بہت پسند آیا انسانوں کو حتیٰ تضع الحرب اوزارہا یہاں تک کہ جنگ ہتھیار ڈال دے ذالک یہ بات تو ہوئی ولو یشاء اللہ تصر منہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں ان کو مار دیا قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوت اور فلاں اور فلاں ان کی طرح ان کو یوں کیوں خود کیوں نہیں سزا دے دی فرمایا دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ ولو یشاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لن تصر منہم تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا خود لیکن خود کیوں نہیں لیا تمہیں کیوں یہ حکم دیا ولیکن لیبلوا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے بعضکم ببعض تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے والذین قتلوا فی تم کو بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے پتہ چلے کہ ایمان میں پکا کون ہے اور کچا کون ہے ورنہ تو سارے پکے بنے ہوئے ہیں والذین قتلوا اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس راستے میں جو انسانوں کی جان چلی جائیں ایمان والوں کی اس چراغ کی حفاظت میں تو وہ اپنی جانوں کو گئی ہوئی نہ سمجھیں بلکہ وہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ گئے والذین قتلوا اور جو قتل کیے جائیں گے اللہ کے راستے میں فلن اعمالهم تو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا برباد نہیں یضل ہرگز نہیں گمراہ ہوں گے ان کے اعمال اور گمراہ ہونے کا مطلب کہ ان کے اعمال کو ان کو سلا نہ ملے ان کے اعمال برباد ہو جائیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلے ضرور نتیجہ نکلے گا دنیا میں بھی یہ قربانیاں رنگ لاتی ہیں اور اصل تو آخرت کا رنگ ہے سیاحتی ان قریب پروردگار ان کو دکھائے گا ان کی منزلیں وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ اور درست کر دے گا ان کا حال آخرت کا حال بھی اور آخرت کی جنت کی منزل بھی اور دنیا بھی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ اور اللہ داخل کرے گا ان کو اس جنت میں عَرَّفَهَا لَهُمْ جس جنت کا ان سے تعارف کرا دیا گیا ہے جس جنت کو انہیں بتا دیا گیا ہے یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تم سے کیوں قربانی لینا چاہتا ہے تمہارا امتحان لینا ہے دیکھنا چاہتا تم کتنا قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جما دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا صحم اور رہی بات ان کی جو نافرمان ہیں فتح تو بربادی ہے ان کے لیے ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی ان کے پلان کامیاب نہیں ہوں گے وہ اضل اور اللہ نے گمراہ کر دیا ان کے اعمال کو یعنی ان کے پلانوں کو وہ فیل کر دے گا اور ان کی تدبیروں سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں اللہ فاحبط اعمالہم اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے ان پر نازل کیا فاحبط اعمالہم تو اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا برباد کر دیا ان کے اعمال سب کے سب حبط ہو گئے کچھ ان کو نہیں ملا افلم یسیرو فی الارض تو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین کے اندر مطلب گزشتہ قوموں نے کیسی کیسی تدبیریں کی تھی اس چراغ کو گل کرنے کے لیے اور ان کی تدبیریں کس طرح ناکام ہوئیں ان کے اعمال کس طرح برباد ہوئے کسی کی تدبیر سے کچھ کچھ نہیں ہو سکا اگر اس کو دیکھنا ہو تو دنیا کے حالات کو پڑھو قوم عاد نے بھی بہت کچھ کیا تھا قوم سمود نے بھی کیا تھا فرعون نے بھی کیا تھا افلم یسیرو فی الارض کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں فینظرو جس کے سبب وہ دیکھتے کئی فکان عاقبہ کیسا انجام تھا اللہ من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہم اللہ نے ان پر تباہی نازل کی تھی ان کو ملیا میٹ کر دیا تھا وہ سفید ہستی سے مٹا دیے گئے تھے وَلِلْكَافِرِينَ کافری اور کافروں کے لیے نافرمانوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے انسار ہوا کسی کی مثالیں ہیں جو گزشتہ قوموں کے لیے گزر چکا ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا آج کے نافرمانوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا کیوں ذالک مول اللہ مولا الذین آمنوا اس لیے یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں اللہ حاجت روا ہے مشکل کشا ہے کار ساز ہے مولا کے معنی وَأَنَّ ان لَا مَوْلَا لَهُمْ اور کافروں کا کوئی مولا نہیں کوئی کار ساز نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی دوست نہیں ان کا کوئی کام بنانے والا نہیں یہ تو دنیا میں ان کی تدبیریں ناکام ہوئیں اور ایمان والوں کی تدبیریں ہر دور میں کامیاب ہوئیں اصل مسئلہ آخرت کا ہے ان اللہ يدخل الذين امنوا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون وہ زندگی کے مزے مار رہے ہیں یا وہ زندگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ زندگی کے لطف ماں اڑا رہے ہیں مزے مار رہے ہیں ویا یا کلو نہ کماتا کل الانعام اور وہ کھا رہے ہیں کماتا کل الانعام جیسا کہ جانور کھاتے ہیں جانور کیسا کھاتے ہیں ان کے حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے تو نافرمانوں کے ہاں بھی حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ان کے ہاں سب کو چھانے دو جی جتنا آتا ہے چوری کا رشوت کا سود کا حرام کا جتنا آتا ہے آنے دو نافرمانوں کی یہی پہچان ہے اور جانور اپنے اور پرائے کا حق نہیں دیکھتا ہے اس کو تر گھاس چاہیے تو یہ بھی اس تر گھاس کو کھاتے جا رہے ہیں کس کا حق کھا جائیں کس کا نہ کھائیں ان کو کوئی مطلب نہیں جانور کا کوئی مقصد زندگی نہیں اس کو کچھ معلوم نہیں مجھے کیا کرنا ہے بس کھانا ہے پینا ہے آخر میں مر جانا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی بھی زندگی کا کوئی مقصد نہیں یا کلونا تما تاکل انعام وہ کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں اور تشبیح کا کیا کیا مطلب ہے آپ ذہین لوگ ہیں آپ خود سوچتے رہو بس غور کرتے رہو کہ جانوروں کے ساتھ کیسے تشبیہ دی بس وہ ساری کچھ لیکن شاید جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت میں یہ بات کسی کے خیال اور ذہن میں نہیں تھی کہ نافرمانوں کے کھانے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے جانوروں کے کھانے کا کیا طریقہ ہے جانوروں کی ایک لمبی کھرلی ہوتی ہے لمبا ڈال دیا پھر کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھاتے جا رہے ہیں یہ جس کو جہاں مل گیا کسی نے گھاس کھایا کسی نے اور پٹھا کھایا کھاتا جا رہا ہے مگر پھر بھی اس کی ایک ترتیب ہے وہ اپنی کھرلی سے کھاتا ہے جہاں ہوتا ہے وہ انسان بھی ایسے ہی کھائیں گے چلتے چلتے کھڑے کھڑے ٹیبل لگیں گے ان پر کھانے لگیں گے اور نہ کوئی پانی دینے والا اور نہ کوئی ہاتھ دھلانے والا اور نہ کوئی پوچھنے والا بس ایک بندہ آئے گا اور جانوروں کی طرح کھاتے کھاتے چلتے چلتے نہ ہاتھ دھوئے گا نہ ویسے کھائے گا بس کھاتے جا رہا ہے اور لاسٹ میں الوداع ہو گیا یہ جانوروں کا طریقہ کیا انسان طریقہ بھی اپنائیں گے اس دور میں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے کہا کہ نافرمان اسی طریقے سے بھی کھائیں گے جس طریقے سے جانور کھاتے ہیں آج پوری دنیا کے جانور آپ دیکھ رہے ہو جانوروں کی پھر بھی ایک ترتیب ہے اپنی کرلی پر کھاتے ہیں ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہاں کہاں کھا رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت الہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب والاکل قیام قائما اللہ کے حبیب نے کھڑے ہو کر پینے سے بھی منع فرمایا اور کھڑے کھڑے کھانے سے بھی منع فرمایا اور جو کھڑے کھڑے کھاتا ہے فرمایا جانوروں کی طرح کھاتا ہے جانور بیٹھ کر نہیں کھا سکتا ہے جانور کھڑے کھڑے کھاتا ہے چلتے چلتے کھاتا رہتا ہے یہ بھی چلتے چلتے کھاتے رہتے ہیں چلتے چلتے کھڑے کھڑے کھاتے رہتے ہیں یہ جانوروں کے کھانے کا طریقہ بھی ان کو نصیب ہوا وَالنَّارُ ول اور آخر میں جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی کھڑے کھڑے وہاں بھی پہنچیں گے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ یہ جو پیچھے فرمایا تھا کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اس چراغ کی حفاظت کے لیے اللہ تمہاری مدد کرے گا اسی کے لیے دلیل پیش کی جا رہی ہے تمہیں اللہ غالب کرے گا کیسے کرے گا فرمایا وکا من قریۃ خالی آپ کو مکہ والوں نے تھوڑا نکالا ہے آپ سے پہلے بھی تو انبیاء کو نکالا گیا کتنی ہی بستیاں تھیں ہی آشد وہ زیادہ طاقت والی تھی من قریتی کا آپ کی اس بستی سے اللہ اخرجت کا جس بستی نے آپ کو نکالا اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا فلا ناصر لہم تو ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا فیصلہ ہو گیا ان کو مٹا دو پھر کوئی نہیں آیا مدد کرنے کے لیے یہ قوم عاد کا ابھی تذکرہ گزر چکا ہے جب ان کے لیے بھی نمبر آ جائے گا اللہ کی طرف سے بس تمہارا کام اٹھ کھڑا ہونا ہے کوئی ان کا مددگار کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں آئے گا افمنگ کا نانا له سوء کمنگ پھر وہ سوال اور اس کا جواب کہ بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں تو ان کے کوئی مددگار نہیں ان کو یوں ہی پکڑ پکڑ کے مارا جائے گا اور میں ہاں جرم تو دیکھو افمن تو کیا وہ آدمی کان علا بہین من ربی جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے ایک روشنی پر ہے ایک صحیح راستے پر ہے کمن زینا کیا ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرف زینا لہو سو عملی جس کے لیے خوبصورت بنایا گیا اس کے عمل کی برائی کو وَتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور جو پیچھے چل پڑے اپنی خواہشوں کے کوئی مقصد زندگی نہیں صرف خواہشات کی تکمیل بس اتنے مقصد زندگی رہ گیا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو پھر ایک جنت ہی ہے ایک جہنمی ہے وہ جنت جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے کیسی ہے الجنت جنت وعد المتقون اس جنت کی حالت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے پرہیزگاروں سے فیہا انہار اس میں نہریں ہیں مما ان یاسن ایسے پانی کی جو پانی سڑے گا نہیں آسن کے معنی باسی ہونا پرانا ہونا جو میٹھا پانی کھڑا رہتا ہے تو وہ پرانا ہو جاتا ہے جنت کی وہ نہریں ہیں جن کا پانی کبھی باسی نہیں ہوگا کبھی اس میں پرانا پن نہیں دکھائی دے گا وہ اور ان کے لیے نہریں ملا لبن دودھ کی نہریں لم یتغیر طعم جس کا ذائقہ کبھی بدلے کا نہیں دودھ پرانا ہوتا ہے ذائقہ بدلتا ہے جنتی دودھ ہے نہریں بہ رہی ہیں اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا وہ انہار اور نہریں ہوں گی ان کے لیے من خمر ایسے شراب کی جنت کی شراب لذت للشاربین جو پینے والوں کو مزہ دینے والی ہے جنت کا شربت وانہار اور نہریں من مصفا صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش ہوگی من ربہم ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا ایک آدمی یہ ہے جو جنت میں جائے گا اور یہ اس کے لیے جنت کی نہریں ہیں کہ ایسا آدمی کمن ہوا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے خالد فی النار جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وسقو ماء حمیما اور جس کو پلایا جائے گا ابلتے ہوئے پانی کو پکتتا امعاءهم تو وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے کر کے نکال دے گا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور یہ تو وہ طبقہ تھا ابھی تک جو اس روشنی کے مقابلے میں آ گیا چھاتی ٹھوک کر کے کہ ہم نہیں اس چراغ کو جلنے دیں گے اندھیروں کے پجاری ہیں اس کو بچھائیں گے اور اندھیرے میں رہیں گے ایک اور طبقہ ہے جو دھیمک کی طرح اندر سے چاٹ جاتا ہے درخت کو ایک تو وہ ہوتا ہے کلہاڑا لے کر جاتا ہے درخت کاٹنے کے لیے اس کو جنگل کا گارڈ بھی پہچانتا ہے گاؤں والے بھی پہچانتے ہیں پولیس بھی پہچانتی ہے اس کا مقدمہ دائر ہوگا لیکن وہ دھینک جو اندر سے چاٹ جائے درخت کو اس کا مقدمہ پیش ہوگا اس کو کون پہچانے گا وہ تو تب پتہ چلے گا جب درخت اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوگا فرما ایک یہ بھی طبقہ بہمانوں کا ہے اور یہ زیادہ خطرناک بہمان ہے وہ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں يَسْتَمِعُ میتم جو آپ کی جانب کان لگاتے ہیں حتی اذا من یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے للذین کہتے ہیں ان لوگوں سے اوت العلم جن کو علم دیا گیا ماذا قال انفا انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا تھا دوبارہ سنو ایک منافقوں کا طبقہ ہے آپ کے پاس جاتا ہے اور کان لگا کر کے سنتا ہے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ غور سے یہی سننے والے ہیں لیکن دل سے نہیں سنتے سوچے کہیں اور ہیں دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے پلان کہیں اور بن رہا ہے اور پھر ایسے آدمی کو کچھ سنائی دیتا ہے کچھ نہیں یہ تو مجلس میں بیٹھا رہے اور وہ سوچتا ہے میں سب کچھ سن رہا ہوں اٹھے اور آپ پوچھو آج کیا درس ہوا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا آج جب نکلتے ہیں آپ کی مجلس سے علم والوں سے پوچھتے ماضا عنیفا انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا تھا یہ کیوں کہتے تھے وہ مختلف تفسیریں کی گئیں مذاق اڑانا چاہتے تھے کہ ہم نے کان لگائے ہوئے تھے لیکن سن نہیں رہے تھے تم ہی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے ابھی انہوں نے کہا بدبخت تو تم نہیں سن رہے تھے کہ یار ہم تو ایسے مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے تھوڑا بدو بنانے کے لیے مسلمانوں کو تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہم پکے مسلمان ہیں ماضا کالا انفا کیا کہا انہوں نے ابھی ابھی اور کس لیے کہتے تھے تاکہ علم والوں کا امتحان لیں کہ یہ سن رہے تھے غور سے کہ نہیں سن رہے تھے اور ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ گویا یہ سہور سے سننے کی چیز نہیں تھی ماذا کالا عنیفا اور یہ بھی پتا چلا کہ ایسے لوگ مجلس میں جاتے تھے اور کان بھی لگاتے تھے مگر ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا تھا ماذا کالا حنیفا بلائی الذین تبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ طبقہ ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی وہ اهواءهم اور یہ پیچھے چل چکے اپنی خواہشوں کے والذین نہ تدوں هدى ہوں تقواهم اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت اختیار کی زادہم ہدا پروردگار نے ان کو زیادہ کر دیا ہدایت میں وآتاہم تقواہم اور پروردگار نے ان کو ان کا عطا کیا جیسا کہ ان کو تقوی نصیب ہونا چاہیے فَحَلْ ضرور بات کھول کھول کر کے کہہ دی اب انسان جو نہیں مانتے کس کا انتظار کر رہے ہیں حل ينظرون نہیں انتظار کرتے اللہ آتا مگر قیامت کا انتا بغتا کہ قیامت اچانک آ جائے فقد جا آ تو یقیناً قیامت کی کچھ نشانیاں تو آ چکی ہیں ایک ہوتا ہے شرط جس کی جمع شروط بھی اور شرائط بھی آتی ہے اس کے معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز موقوف ہے بھئی اس کی شرط یہ ہے جب تک شرط نہیں پائی جائے گی تب تک یہ نہیں کام ہوگا اور دوسرا ہوتا ہے اشارات را کے اوپر زبر اس کی جمع آتی ہے اشارات اس کے معنی علامتیں یہاں یہی لفظ ہے آ چکی ہیں اس کی کچھ علامتیں آ چکی ہیں اس کی کچھ نشانیاں کیا نشانیاں آ چکی ہیں اہل کتاب کو معلوم تھا جب پیمبروں کی لسٹ پوری ہو جائے گی آخری پیمبر آ جائیں گے پھر بس قیامت ہی آئے گی پھر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا جب آخری کتاب آ جائے گی اس کے بعد پھر قیامت آئے گی جب آخری امت آئے گی خیر امت اس کے بعد پھر قیامت آئے گی جب چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا اس کے بعد قیامت آئے گی یہ سب کچھ ہو چکا ہے فقط جا اشراتہ اذا ذکر ہوں تو کہاں ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا کیسے ہوگا ان کے لیے ایمان لانا اذا ذکر ہوں جب آئے ان کے پاس ان کی نصیحت مطلب یہ اوپر والا طبقہ جس کے دلوں پر مہر لگ گئے تو ان کو کہاں ہدایت نصیب ہوگی جب ان کے پاس ان کی ہدایت آ چکی صدق اللہ مولانا العظیم